وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون صدق الله العظيم وأن هذا صراطي مستقيما اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا اس کی پیروی کرو وہ تب تک بولا اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو فتح کر کو منصبی لی دوسرے راستوں کی پیروی تم نے کی تو پھر تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے یہ وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو اس کے ذریعے سے تاکہ تم کرو سم آدینا موسر کتاب و تمام اسی طرح ہم نے مصر السلام کے اوپر بھی ایک مکمل کتاب نازل کی یعنی طور الجی احسان تو لوگوں کے لیے ان میں مسائل تھے جو نیک بننا چاہیں وہ تفصیل الک الشعی اور اس میں بھی تمام چیزوں کی تفصیل تھی اور وہ کتاب بھی ہدایت تھی اور رحمت تھی تو اللہ کے لئے رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر یقین رکھتے ہیں بات ہو رہی تھی کہ کچھ چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں ان کی تفصیل بیان ہو رہی تھی جن میں نو چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے آج دسویں چیز کا ذکر ہے فرمایا کہ نہ سراتی مستقیم فتب ہو یہ میرا سیدھا راستہ ہے ابھی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما پا رہے ہیں اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دیگر جتنے راستے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ قرآن و حدیث کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ خلاف شرح ہے اور اس سے آپ نے آپ کو بچانا ہے تفسیر نظری والے بزرگ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ جناب کا فرمان ہے کہ اپنی تمام رائے تجویز سوچ فکر جو بھی نظریہ ہے اپنا وہ سارا کا سارا قرآن حدیث کے تابع کرنے کی کوشش کرو تمام قرآن حدیث اور شریعت اور وہی کو بناؤ اپنا جو کچھ نظریہ ہے وہ قرآن حدیث کے تابع کرو تو یہ ہے سراط مستقی اور اگر یہ کوشش اس کے برعکس کرنا شروع کر دی کہ اپنا نظریہ ایک بنا لیا پہلے پھر کوشش کی جا رہی ہے قرآن حدیث کو اپنے نظریے کے تابع کرنے کی اور اگر وہ تابع نہیں ہو رہا تو پھر اس میں ہیلا بہانا تعلیم یہ پہلوں کا حکم تھا آج کل کا دور اس طرح ہے یہ پھر سراط مستقیم نہیں یہ شیطانی راستہ ہے تو فرمانا نہ سرات مستقیم ولا صبح یہاں دسواں سبق کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ نبی اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ تمام راستوں سے بچو یہ دسواں ممنوع چیز کو جو بیان کیا ہے جو پہلے نو چکے ہیں انصاف کرو حق بات کرو اور کل کے سبق میں جو بات تھی کہ حق بات کرو بھلے اپنے رشتے داروں کے خلاف ہو اپنے خلاف ہو حق گواہی کی شکل ہو حق بات دینے کی شکل ہو انصاف کرنے کی بات ہو تو اس میں بھی حق کی بات ہے انصاف حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انصاف کرنے والے قاضی جنت میں جائیں گے جنہوں نے تحقیق کی صحیح معاملے کی اور پھر فیصلہ بھی صحیح کیا نمبر دو وہ قاضی کہ جنہوں نے تحقیق ہی نہیں کی ہے بس ایسے ہی سرسری نظر ڈال کے بس فیصلہ کر دیا اور وہ غلط ہو گیا وہ بھی جنگل میں جائیں گے اور تیسرا درجہ قاضی کا وہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ شخص ہم پر یہ ہے لیکن ادھر سے کچھ لے لیا وغیرہ اور آپ کے خلاف جان بوجھ کر فیصلہ کیا وہ بھی جانے تو کل کے سبق یہ تھے اللہ کے ساتھ عہد جو کیا ہم نے ایمان کا عبادات کا وہ اس کو پورا کر تو سیدھا راستہ نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے قرآن اور حدیث شریعت کا راستہ ہے جس کے علاوہ دیگر جتنے راستے ہیں اور شیطانی راستے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ ایک مرتبہ صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ میں جناب کے ساتھ تھے تو آپ بیٹھے بیٹھے تو لکیر لگائی زمین کے اوپر لکیر لگانے کے بعد پھر اس کے سائڈوں میں یوں چھوٹی چھوٹی اس لکیر کے ساتھ یوں لکیریں لگائی اور جیسے سوچ و بچار میں ایک شخص ہوتا ہے کس طریقے سے آپ متفقر تھے بعد میں ایک شخص نے پوچھا کہ یہ حضرت ایسی کیا آپ سوچ و بچار کر رہے ہیں اور آپ نے یہ لکیریں لگائی نے فرمایا کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ میں سے کون پوچھتا ہے مجھ سے یہ سوال یاد رکھو کہ یہ جو راستہ ہے نا یہ سیدھی لمبی لکیر جو ہے یہ میرا راستہ ہے اور اگر ادھر ادھر ہو گئے تو یہ دیگر طرف لے جائے کہ آپ کو کا کوئی رسوم کوئی اور چیزیں شیطان وغیرہ وہ میرے راستے نہیں میرا راستہ سیدھا ہے پھر اس بات حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو راستہ ہے کہ ایک شخص وہاں کھڑا ہے اور سیدھا ایک راستہ آ رہا ہے اور وہ بلا رہا ہے کہ لوگوں سیدھے آئے لوگوں سیدھے آئے ادھر وہاں دعوت ہے فلاں ہے فلاں جو وہاں پہنچ گئے بات مان لی راستے میں ادھر ادھر نہیں گئے ان کی دعوت ہوگی ان کا اکرام ہوگا وہ اس گھر میں پہنچ گئے ہیں ماہ دسترخوان لگا ہوا ہے وہاں وہ پہنچ گئے ان کی دعوت ہوگی وہ صحیح لوگ ہیں راستہ جو آ رہا ہے سیدھا اس کے سائڈوں میں کچھ دروازے ہیں جو بند ہیں کچھ ادھر دروازے ہیں کچھ ادھر دروازے ہیں ان پر پردے لگے ہیں جو بندہ سیدھا آ رہا ہے وہ تو سراط مستقیم پر ہے جو ان پردوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہتا ہے کہ سیدوں میں ہے کیا اس دروازے میں کیا ہے اس دروازے میں کیا ہے دیکھ تو لیں سیٹ تو کر لیں تو وہ بہار ہیں اللہ کے ممنوع چیزوں کے اوپر وہ پردے لگے ہوئے ہیں جو سیدوں میں یوں چلا جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور جو سیدھا آ جائے گا بچ بچا کے وہ سراط مستقیم ہے اور وہ نجات پا دے گا یہ بات یہی بات ہے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں کہ انسان کو سیدھے راستے سے دور کرنے کے لیے انسان کا اپنا نفس بھی اس میں انوال ہوتا ہے اور پھر رسم رواج بھی اور شیطان بھی اس کے اندر مدد کرتا ہے اور پھر یعنی کیا خواہش سوچ چاہتی ہے کہ دیکھ تو لیے جائے نا چیک کرنے میں کیا حرج ہے آپ یاد رکھیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے تو آپ نے ایک بار پوچھا کہ حضرت یہ تو ریت کتاب بعض ساتھی ہمیں دیتے ہیں تو میں اس کو پڑھ لیا کروں آسمانی کتاب ہی سمجھ کر آپ کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا انہوں نے اوپر نہیں دیکھا پھر دوبارہ سوال کیا یہ کہہ رہے تو رائے کتاب ہو اعلی کتاب کی جو تو کتاب ہے وہ بھی آسمانی کتاب ہے تو میں کبھی پڑھ لیا کروں تو کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں اجازت پوچھ رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کا چہرہ اور متغیر ہو رہا ہے دوسرے ساتھی نے حضرت عمر کو بتایا کہ آپ اوپر کو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آپ کے سوال کی وجہ سے اتنا متغیر ہو رہا ہے انہوں نے جب دیکھا تو واقع آپ تو پریشان اور غصے کی حالت میں ہیں تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جملے ادا کیے رضیت باللہ ربن وب الاسلام دین وب محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو اپنے دین پر ہی راضی ہوں میں ویسے پوچھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب میں عمر آپ عجیب آدمی ہوں میں صاحب شریعت آپ لوگوں کے درمیان میں موجود ہوں میرے اوپر بڑی نازل ہو رہی ہے آپ کو ایک عقیدہ ایک راستہ ایک عبادت ایک طریقہ کار دے رہا ہوں تو اس کے باوجود آپ دیگر کتابوں کے پڑھنے سے موٹان ہیں اور دیگر کتابوں کے مطابق بھی آپ کہنا چاہتے ہیں انہوں نے معذرت کی کہ عورت غلطی ہو گئی اب یہاں پر ہمارے لیے کیا بات ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تو وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں جناب کا فرمان ہے کہ نبی لکانا عمر رضی اللہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد نبی حضرت عمر ہوتے اور بہت ساری ان کی فضیلت ہے اتنے بڑے صاحب فضیلت والے صحابی کو دیگر چیز کو چیک کرنے سے منع کر دیا گیا اور آج کوئی ساتھی کہے کہ ہم قیدیانی والی بات کو چیک تو کرتے ہیں نا پرانے فرقے دادا جی کو کتاب پڑھ کے چیک کرتے ہیں اپنے دین کو سمجھو اس کو پڑھو وہ خود کو خود چیک ہیں اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور جب آپ کے سامنے وہ آئے گی بات آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ غلط بات ہے اور اس سے اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو بچانا ہے فرمایا نہادا سراتی مستقیمن یہ جو میرا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے اسی کی ہی پیروی کرو جہاں کہیں کہیں پیشی کہیں ہو گئی بس دوبارہ سیدھے راستے پہ آؤ اور آپ نے اس سے معافی مانگ لو اور جب تک اس کو بلا تھا تفر رہا بھگوان سبھی دیگر راستوں کی طرف نہ جاؤ تم سے حق راہ بھی چھوٹ جائے گی تصدق کا شکار ہو جاؤ گے کہ یہ کرنا ہے کہ وہ کرنا ہے دیگر راستوں کی طرف ہرگز نہ جاؤ ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون اللہ پاک تمہیں وصیت کرتا ہے اس کے ذریعے تاکہ تم نیک بن جاؤ پرہیزگار اور متقی بن جاؤ اس رکوع کے اندر قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا فرمایا شرک نہ کرو لا فرمانی والدین کی نہ کرو قتل نہ کرو آخر ایت ختم ہو رہی ہے ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون قتل نہ کرو کسی کو اور اولاد کو قتل نہ کرو کسی شخص کو قتل نہ کرو والدین کی نافرمانی نہ کرو شرک نہ کرو آخر میں ایت ختم کر رہے ہیں اللہ پاک تمہیں وصیت کرتے ہیں تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ یعنی عقل سے کام لو کون کسی شخص کو قتل کرتا ہے کہ اللہ کو نہیں سمجھتے اور شرک کرنے لگ گئے عقل سے کام لو یہاں پر بات رقم تاکہ روز فرمایا آگے فرمایا یتیم کو مال نہ کھاؤ ناپ توڑ میں کمی نہ کرو اور اسی طریقے سے حق بات کہو اللہ کے حق کو پورا کرو اور یہ یہ باتیں ظالم و مساف ہوتی ہیں جہاں لگوں تذک کرو یتیم کا مال نہ کھاؤ ناپ توڑ میں کمی نہ کرو اور جھوٹ نہ کہو حق بات کہو اللہ کے ہاتھ کو نہ دو آپ پورا کرو تمہیں اللہ وصیت کر رہا ہے وصیت حاصل کرو کرو وصیت حاصل کرو یعنی یہ ہے معاملہ یہ ہے عقیدے کی بات شرک وغیرہ شرک کی بات میں کہا کہ عقل سے کام دو جو بھی معاملات یعنی کام طور میں کمی یا جھوٹ بول دینا بے انصافی کر دینا انصاف یہ بار بار تصدیق سے نظام درست ہوتا ہے نصیحت کرنے سے نظام صحیح ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے گریز کرے گا غلط بولنے والا بار بار نصیحت جب کی جائے گی کہ اس پر بہت بڑا عذاب ہے غلط بولنے میں کم بولنے میں تو اس سبق کیوں ہوا زیادہ تر مسا تم نہیں زیادہ تم تک کرو اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے یتیم کا نام نہ کھاؤ اور نہ تو میں کمی نہ کرو تاکہ تم یہ نصیحت کا حاصل کر کے نصیحت قبول کر کے نیک کر کر آگے فرمایا دسواں مسئلہ کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے اسی کی پیروی کرو دیگر راستوں کی طرف نہ جاؤ سب غلط کی طرف لے جائیں گے ظالم وساکم بھی لعلکم تتقون یہاں تک تکون اس میرے راستے پر اگر مکمل اپنے آپ کو چلا دو گے تو تم متقی بن جاؤ گے یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے فرما سنما آپ نے دوسر کتاب تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تھا جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو موسم حج جب آتا تھا تو لوگ حج کرنے تو آتے تھے وہ جیسے ہی ان کا اپنا طریقہ تھا کوئی مینا میں جاتا کوئی مستلفہ میں جاتا تو مکی لوگ کہتے تھے کہ ہم تو ادھر ہی رہتے ہیں ہمارے لیے عرفات میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اپنی ہی جہالت کے کچھ ہو یوں اندازے کے ساتھ کوئی حج کی ترتیب بنائی تھی حج کرتے تھے یعنی زمانہ اسلام سے پہلے بھی حج کرتے تھے جب آپ کو نبوت مل گئی اس وقت بھی حج کرتے تھے لیکن آپ کو بھی حج کا حکم نہیں ہوا وہ مدینہ طیبہ سے ہوا اگرچہ آپ نے مکی زندگی میں قبل الحجرات کاغذات میں لکھے کہ آپ نے تین حج کیے آپ حج کے دنوں میں مینا میں مزدلفہ میں چلے جاتے تھے حج بھی صاف کرتے جیسے ہو رہا ہے پھر وہاں پر نصیحت کرتے ان قبیلوں کو سمجھاتے اسی موسم میں بعض و نصیحت کی وجہ سے جو مدینہ سے لوگ آتے تھے نا قبائل تو انہوں نے اسلام قبول کیا پہلی جگہ وہ بارہ تھے دوسری جگہ وہ چالیس تھے تیسری جگہ وہ ستر تھے تو انہوں نے درخواست کی تھی مدینہ طیبہ ان انصار صحابہ نے کہ حضرت اگر آپ کو بہت مشکل ہے تو آپ ہمارے یہاں یسرت میں تشریف لے آئیں ہم آپ کے ہر طرح خدمت کریں گے یہ آپ کے ہجرت سے پہلے ہی موسم حج میں قبائل کو جو و نصیحت ہوئی تھی اس وقت یہ مدینہ والے کئی قبائل مسلمان ہو چکے تھے اس میں آپ نے ایک ایک برتا جباز و نصیحت کی مفروق بن امر یہ متبدل کے تھا حجازی کا مکی تھا یہ بھی اس مجلس میں بیٹھا ہے اور آنی اور دیگر اور بھی لوگ جب آپ نے واضح نصیحت کی تو وہ تو متاثر ہونے لگا کہ تو باتیں بہت اچھی ہیں تو کہنے لگا کہ آپ کو مزید ہمیں کوئی جو آپ پر آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے آپ کوئی اور مزید آپ سنا سکتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے اوپر جو شریعت نازل ہو رہی ہے اس میں کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے منع کیا جا رہا ہے کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کے کرنے کا حکم ہے تو آپ نے یہ رقو تلاوت کیا تو علیکم اللہ تشرکو بھی شیئا یہ رقو تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ نے چودہ تاریخ کی تلاوت کی ان اللہ ہو وہ مفروض نام کہنے لگا کہ حضرت آپ کا کلام تو بہت اچھا ہے آپ کے فرمان بہت اچھے ہیں جن چیزوں سے آپ منع کرتے ہیں یتیم کا مال نہ کھاؤ نہ میں کمی نہ کرو فلاں یہ تو اچھی باتیں ہیں اور اس سے تو نقصان ہوتا ہے اپنا بھی دوسروں کا بھی تو آپ نے فرمایا کہ مفروض پہل کرو اسلام لانے میں میرے اوپر ایمان لانے میں پہل کرو ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پیر کر لیں تم بعد میں لوگوں کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جاؤ گے تو ایمان کا وہ مقام نہیں ہوگا جو آج سمجھ کر وہ ایمان لاؤ گے تو بات یہ ہے یہ بہت ہے اس آپ کے لوگ بعض بات مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں بعض تعویر کرتے ہیں بعض ادب کرتے ہیں بعض بے ادبی کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ہم نے اسی طرح کتاب پہلے پیغمبر جلیل القدر حضرت موس علیہ السلام کے اوپر بھی نازل کی اور اس میں بھی اچھی باتیں تھیں اسی طرح کی ہدایات تھیں ایک جماعت نے ان کی بات کو مانا اور ایک کثیر جماعت نے ان کی استضاء کی بے ادبی کی اور بات کو نہیں مانا تو کوئی بات نہیں ہے جیسے آپ کے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں کہ بعض دفعہ نہیں مانتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں اس سے پہلے بھی پیغمبروں پر ہم نے ایسی کتابیں نازل کی مکمل کتاب تھی اور اللہ احسن و تفصیل نیک کام کرنے والوں کے لیے اس میں حکم تھے تفصیل کی باتیں تھیں نکل شیئن کا عہدہ برحمت اللہ علم اس میں ہر طرح کی تفصیلی باتیں تھیں ہدایت کی باتیں تھیں وہ کتاب رحمت تھی یہ کتاب آپ کے اوپر جو نازل ہو رہی ہے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 خيرا قل انتظروا انا منتظرون صدق اللہ علسِ وہ کتاب انسل نہ یہ قرآن مجید اس کو ہم نے نازل کیا یہ برکت والی کتاب ہے اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا ہم نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ تم یہ کہنے نہ لگ جاؤ کہ کتاب تو نازل کی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں پر ہم تو کتاب کے پڑھنے سے بے خبر تھے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر تو کتابیں نازل کی گئی تھیں ہمارے اوپر تو کوئی کتاب ہی نازل نہیں کی گئی وہ ان کو دراصت ہم لگا انلغافی اور ہم تو آسمانی کتابوں کے پڑھنے سے بے خبر تھے کہیں یہ نہ کہنے لگ جاؤ اس لیے کتاب نازل کی اور تو ہارجنل کتاب احدامن ہو اس لیے ہم نے قرآن مجید عربی زبان میں تمہارے اوپر نازل کیا کہ تم کہیں بعد میں یہ نہ کہو کہ کیوں نہیں ہمارے اوپر کتاب نازل کی گئی ہم ان لوگوں سے زیادہ نیک بن جاتے اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی فقط جا کم بیک نہ تم مل رب کو لو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے کتاب نازل ہو گئی ہے جس میں ہدایت ہے رحمت ہے امن ازلم کس کذب و آیات اللہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ صدقہ انہا اور اس سے دور ہوتا ہے کتراتا ہے اللہ کی آیات سے صدقہ سنج ذلجین یستان آیات نام امن قریب ان لوگوں کو سزا دیں گے جو ہماری آیات سے منہ موڑتے تھے کتراتے تھے برا عذاب ان کے منہ موڑنے کی وجہ سے جب ان کے سامنے نبی آ گیا کتاب نازل ہو گئی تو حل ضرور اب کیوں انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں نہیں انتظار کر رہے اللہ حمد بنائے گا کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں گے تب یہ نبی آخر کر و زماں پر ایمان لائیں گے اور یقتی اور رب یا ان کے پاس آپ کا رب خود نزول کر کے آئے گا تب یہ ایمان لائیں گے اور ویکتی عباس آیا کے رب یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں گی تبھی مان لائیں گے یاد رکھو یوم بعض آیات رب لا ينفو نفسن ایمانها جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی آدمی کو اس کا ایمان پیدا نہیں دے گا لم تکن آمنت من قبل جبکہ اس نے پہلے ایمان نہ لایا وہ ہو نشانیوں کو دیکھ کر جب ایمان لائے گا خاص نشانی مراد ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں اور سبق ہی ایمان خیرہ یا بڑی نشانی قیامت کی دیکھ کر نیک کاموں میں لگ جائے گا تو اس وقت اس کا نیک کام بھی قابل قبول نہیں ہوگا جب تم ابھی نہیں مانتے ہو ہماری بات تو کل انتظر پھر نشانیوں کا انتظار کرو اتنا منتظر ہم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں گزشتہ ہفتے کے سبق میں بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ و کتاب کا ذکر ہوا اور اس کے بعد آج کے رقوع میں قرآن مجید کتاب کا ذکر ہوا ہے یہ جو گزشتہ رقو گزرا ہے یہ بہت خاص رقوع ہے اسی طریقے سے آج کا جو رقوع یہ سورہ انعام کا آخری رقوع ہے یہ ان دونوں میں بہت اہم مسائل ہے قرآن مجید میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن میں قیامت کا ذکر زیادہ ہے آخرت کے آلات کا ذکر ہے عذاب کا ذکر ہے عموم سابقہ کے کہانیوں واقعات کا ذکر ہے لیکن سورہ انعام ایسی ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں عقیدے کے اعتبار سے نماز روزے کے اعتبار سے شرک کے اعتبار سے جو اس وقت رسوم جاہلیت تھیں ان کی تردید کے اعتبار سے کہ ان چیزوں سے بچو کون سی چیزیں حرام ہیں ان کا یہاں ذکر ہے کون سے کام کرنے والے ہیں ان کا ذکر ہے سورہ انعام عقائد اور معاملات معاملات عبادات کے اعتبار سے تمام دیگر صورتوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے اور اس میں پھر یہ دو رکھو بہت اہم ہے جو بالکل آخری دو رکھو ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے سے دینی گفتگو ہوتی تھی تو کوئی ساتھی کہتا ہے دوسرے کو آپ ہمیں وصیت کر لیں کوئی خاص وصیت جیسے چھوٹا بندہ بڑے عالم کو یہ کہتا ہے کوئی خاص وصیت کر دیں تو یوں صحابہ رضی اللہ عنہ جب آپس میں بات کرتے تھے کہ ہمیں کوئی خاص وصیت کر دی جائے تو وہ بڑے صحابی چھوٹے صحابیوں کو یہ کہتے تھے یہ خود رکھو پورا پڑھ لو یہ وصیت ہے ساری کہ شرک نہیں کرنا کی نہیں کرنا قتل نہیں کرنا یتیم کا مال نہیں کھانا ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھو پڑھو یہی وصیت ہے اللہ کی طرف سے یہی وصیت ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری حد میں کل کے سبق میں یہ بات آئی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے نبی صرف آپ پہلے نبی نہیں ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے اور اس وقت بھی ایک جماعت انبیاء کو ماننے والی ہوتی تھی اور کثیر جماعت انبیاء کی منکرین ہوتی تھی تکلیفیں پہلے انبیاء پر بھی آئیں جیسے موسی علیہ السلام کی کتاب ہے اور ان پر نازل ہوئی تو اولاً تو سارے موسی علیہ السلام کی دیکھ کر ساتھی تھے جب میدان تین آ گئے تو اس وقت تعویلیں دلوں میں لگ گئے اور ایک جماعت گویا کہ باغی بن گئی بنی اسرائیل کی کرتیوں پر تو عذاب آیا ہی یعنی فرونیوں پر لیکن جو بنی اسرائیل کے بارہ بچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے وہ میدان دی میں آ گئے تھے پھر انہوں نے تو کا مطالبہ کیا فلان ہوا فلان ہوا تو بنی اسرائیل میں بھی ایک جماعت پھر بگڑ گئی اور کثیر جماعت بگڑ گئی حتیٰ کے نبی کے پیغام کا انکار کرنے لگے جہاد کے اعتبار سے دیگر تو اے نبی آپ پریشان نہ ہو آپ کے اوپر بھی ہم نے اسی طرح کتاب نازل کی جیسے عیسی علیہ السلام پر علیہ السلام پر نازل ہوئی ان میں بھی ہدایت اور رحمت اور یہ باتیں تھیں آپ کی کتاب میں بھی یہی ہیں اس وقت کی بھی ایک جماعت نے مانا اور کثیر نے نہیں مانا اس طرح آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے اور یہ جو شروع شروع سے چلا آ رہا ہے خاص کتاب کے اللہ صلی اللہ مبارک ہو اب اپنی کتاب کا تعارف کرایا نبی ہم نے جو آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی یہ برکت والی کتاب ہے یہ برکت والی جو ہے کہ صرف تلاوت کی برکت ہے اس کے مضمون مفہوم اگر پڑھ لیا سمجھ لیا تو اس پر بھی ثواب ہے اور عمل کیا تو ماشاء اللہ یہ تو اس کا مقصد ہی اصل وہ ہے کہ انسان کے عقیدے اور امان کو درست کرنے کے لیے آپ دیکھو نا کتنی معاشرتی اس کے اندر باتیں ہیں کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ وعدہ خلافی نہ کرو ناپ دور میں کمی بے کمی نہ کرو اور یوں وصیت اللہ کرتا ہے یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمارے رہن سہن کے ساتھ متعلق ہیں ان الفاظ کی ذہنی کی دعوت ہو رہی ہے تو ثواب ہو رہا ہے ان مضمونوں کو ان کے مسائل کو مضامین کو سمجھ رہے ہیں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں میں پڑھ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں تو ثواب ہے اور یہ مجلس مبارک مجلس ہے تمام دیگر مجلسوں کے مقابلے میں جس میں قرآن و حدیث سکھایا جا رہا ہو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے صاحب اکرام کے کئی گروہ تھے کوئی ذکر اذکار کر رہے تھے کوئی نماز پڑھ رہے تھے کوئی تلاوت کر رہے تھے ایک جماعت صحابہ کی ایسی تھی جو قرآن مجید دوسروں کو سکھا رہے تھے مسائل بتا رہے تھے اس عید کا یہ مفہوم ہے اس میں یہ مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ میں بیٹھے جو ایک دوسرے کو مسائل سکھا رہے تھے اور ساتھ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں لوگوں کو مسئلے مسائل سمجھانے سکھانے کے لیے تو یہ مبارک ہے یہ کتاب مبارک ہے علماء نے مولانا شیخ العدیز زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو قرآن ناظرہ نہیں پڑا ہوا وہ صرف یوں کھول کر نا تو ادب کے ساتھ قرآن مجید پر یوں ہاتھ لگاتا رہے تو اس کو بھی برکت نصیب ہو جائے گی علماء نے لکھا ہے کہ حافظ ساتھ جو زبانی قرآن پڑھتے ہیں بہت ثواب ہے لیکن دیکھ کر پڑھنے میں اور ثواب ہے کہ ان حروف کو دیکھنا بھی تو ثواب ہے نا جیسے رت اللہ کا دباؤ کرنا ثواب ہے اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے وہ بھی تو اللہ کی ایک خاص قدرت کی نشانی ہے اس کا گھر یہ اللہ کا کلام ہے وہ سے نہیں اونچا ہے تو اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے پڑھنا بھی ثواب ہے اس کا سمجھنا ثواب ہے جو مسئلہ مسائل اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ثواب ہے اور یہی مقصد ہے قدم بڑھانا آپ کے اس کتاب کے مطابق عمل ہو پھر میں کتاب ہوں مبارک ہوں یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہر لحاظ سے یہ برکت والی کتاب ہے ہر لحاظ سے برکت والی کتاب ہے حدیث میں آتے ہیں نا جس جس جگہ پہ یہ اس کتاب کی تلاوت کی جائے گی وہ آسمان دنیا کے اوپر وہ وہ جگہ چمکتی ہے جیسے ستارے دنیا والوں کو نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے ایسے اوپر والی مخلوق کو دنیا کی وہ جگہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جس میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو پڑھایا جا رہا ہو فرمایا خود یہ قرآن اس لیے نازل کیا اس کے مطابق اپنے عقیدے کو اپنے عمال کو اپنے ہر زندگی کے شعبے کو اس کے تابع کرو قرآن و حدیث کے تابع کرو اور ساتھ کرتے رہو ایسا نہ ہو بعض دفعہ نیکی کر کے بھی گھمانڈ آ جاتا ہے کہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں آجی ہو گئے ہیں عمرہ کرتے ہیں اپنا نہیں اللہ سے ڈرتے رہو ہر حال میں لال رکھوں تو حمود تو یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا ہم نے یہ کتاب عرب کے اوپر نازل کی یعنی اول مخاطب عرب ہیں عربی زبان میں نازل کی اور اس لیے نازل کی ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے لیکن اصل مخاطب اول عرب ہیں کیوں کہ یہ کہیں یہ نہ کہنے لگ جائیں ان نما ان سیرت کتاب والا تھا من قبل کہ ہمارے اوپر تو کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی ہم سے پہلے کتاب نازل ہوئی ہیں دو گروہوں پر یعنی یہودیوں پر عیسائیوں پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہمارے اوپر تو کتاب ہی نازل نہیں ہوئی ہم کیا اپنا عقیدہ بناتے ہیں کیا امال بناتے ہیں کیا اس لیے حجت کے لیے ہم نے آخری پیغمبر ان عربوں میں بھیجا اور عربی زبان میں کتاب نازل کی کہ کہ یہ نہ کہنے لگے ہمارے اوپر تو کتاب ہی نازل نہیں ہوئی عربوں میں کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا پہلے پیغمبر بہت زمانہ پہلے چار پیغمبر عربی گزرے ہیں نا جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام ہے علیہ السلام وغیرہ فرمایا ان دراصت ہم لگا پھر کہ ہم اس کے پڑھنے سے تو بے خبر تھے ہمارے اوپر تو کتاب ہی نازل نہیں ہوئی کہیں ایسا نہ کہنے لگ جاتے ہم نے اس لیے کتاب نازل کی یا یوں نہ کہیں کہ کیوں نہیں ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی اگر کتاب نازل ہوتی نا عہدہ من ہوں تو ہم زیادہ نیک بنتے اگر ہمارے اوپر کتاب نازل ہوتی یوں کہتے تھے فرمایا قرآن مجید نے فقط جا تم رکھتے تو تم جو کہتے ہو ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی کوئی عربی پیغمبر نہیں آیا پہلے جو تین پیغمبر ابھی گزرے ہیں وہ زمانہ پہلے حضرت حضرت حضرت حود علیہ علیہ علیہ السلام السلام السلام صالح شعیب یہ تین پیغمبر عربی گزرے ہیں لیکن وہ تو بہت پہلے گزرے ہیں ایک زمانہ کئی صدیوں بول رہی ہے کہ عربوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تو تم یوں کہنے لگ جاؤ کہ عربی زبان میں کتاب نازل نہیں ہوئی عربی کوئی پیغمبر نہیں بنایا فقط تم تم تم رب لو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آخری کتاب قرآن مجید آ گئی ہے اس میں ہدایت ہے اس میں رحمت ہے اور عالمی کا نمبر آ گیا تم ہی میں سے پر اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا کہ جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اللہ کی یاد سے مراد قرآن ہے اللہ کی یاد سے مراد اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کی یاد سے مراد نبی پر اترنے والے موجزات ہیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا وہ صدق تانہ اور اس سے کتراتا رہا کتراتا رہا اور پھر یہ تمام اوپر سے پیغمبروں سے لے کر نیچے تک جتنی گمراہ امتیں گزری ہیں سب کا ایک جملہ مستحق رہا ہے کہ نبی کی بات جب سنتے جب بندہ نیک آدمی کی مجلس میں بیٹھتا ہے اس کی بات اثر کرتی ہے اور عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے تو ایک کام ہے جس کی میں اللہ نے اتنا اثر رکھا تو جب ایک پیغمبر کی بات سنی جائے گی تو کیوں نہیں اثر ہوگا جب اصل شروع ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے بدبخت جو شروع سے مشترک جملہ رہا کہ اس پیغمبر اثر ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے بات میں اثر ہے یہ اچھا بندہ ہے تو فوراً وہ کہتے تھے بچوں بچوں یہ جادوگر ہے اس لیے تمہارے اوپر اس کے کلام کا اثر ہو رہا ہے سدر ہاں، کتراتے تھے اس کے پاس بیٹھنے سے کہ کہ اس کے یاد سے یہ اثر ہو جائے اور یہی بات ہے بہت سارے مسلمان ہم اپنے اوپر اس چیز کو فٹ کرتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں چلے جائیں گے یا مجلس میں نصیحت سنیں سنیں گے گے جمعے کا بیان کسی نیک کے پاس جائیں گے وہ باتیں اثر کریں گی عمل کرنا پڑے گا لیکن ابھی ارادہ عمل کا نہیں ہے علماء سے دور دور رہو نیک لوگوں سے دور دور رہو مساجد مدارس سے دور دور رہو یہ کتراتے رہتے ہیں اس لیے کتراتے ہیں کہ نیک مجلس کا معجزہ یہ ہے کہ وہ ضرور اثر کرے گی اور پھر نیک بننا پڑے گا ارادہ یہ نہیں ہے ابھی نیک بننے کا بہت سارے گاؤں دیہاتوں کے لوگ آگے پیچھے ہمارے گاؤں میں بھی ایک شخص کے بتیجے اور چلے گئے مزدوری کرنے کے لیے سعودی عرب اس نے اپنے چاچے کے لیے ویزا بھیجا حج کا چاچے کو سمجھا سمجھا کے چاچے کی جی، یہ سعادت کی بات ہے آپ چلے جاؤ حج کے لیے کہتے ہیں میں تو حج نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ حج کو سنبھالنا پڑتا ہے اور میرا ارادہ ابھی نیک بننے کا نہیں ہے اور وہ بدبخت حج کے اوپر نہیں گیا اس طرح کے لوگ ہیں جو دینی مجلسوں سے دینی دینی پروگرام سے سے سے سے سے حلقوں نصیحت دور دور رہتے ہیں انہیں پتا ہے اگر قریب آئے تو ضرور اثر ہوگا اور ابھی تک ہمارا ارادہ نہیں ہے نیک بننے کا سدا تھا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے حیات کا انکار کرتا ہے اور کتراتا ہے حیات سے دوران آیاتنا ہم ایسے لوگوں کو برا عذاب دیں گے جو ہماری آیات کو مذاق بناتے ہیں کتراتے ہیں خود بھی دور دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن نے بتایا اب نبی آ گیا انہوں نے مطالبہ کیا چاند نیچے آ گیا ٹکڑے ہو کر انہوں نے مطالبہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کی وہ ساری کہانی بتا دی وہ بیت المقدس کے ستون بتا دیے سیڑھیاں بتا دی اب کس کا انتظار کر رہے ہیں اتمام واضح ہو گیا ان کے سامنے ہاتھ کو اس کا مطلب یہ انتاتی ملائے گا بعض دفعہ یہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں فرشتے نازل ہوتے اس نمبر کی تعید کے لیے تو ہم اس وقت ہی مان لائیں کے نازل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جب بعض نشانیاں ہو گئی اتنی بڑی اور بعض انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا وہ بھی ان کے سامنے آ گیا جیسے شک کمر وغیرہ تو یا اللہ کی بعض نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں یا اللہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں یا فرشتوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تب یہ مان لائیں گے سنو یوم بعض آیات رب جب اللہ کی طرف سے بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں گی تو لا جنکھوں ایمان مانوا اس نشانی کو دیکھ کر پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریت کے تحت فرمایا کہ بڑی نشانی سب سے بڑی نشانی کہ وہ مغرب کی طرف سے جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو کہا جاتا تھا کیا مت آئے گی مغرب سے سورج شروع ہوگا یہ تو سچی بات ہے اور اس وقت ایمان کا اعلان کر دیں گے ہمارے ہمیں لگ جائیں گے پر نہ ایمان اس وقت قبول ہوگا نہ نیکی اس وقت قبول ہوگی امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی جب مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا تو ایک سو بیس سال تک مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوتا رہے گا اور اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اس وقت نیکی وغیرہ کا وہ پیشے رحم اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ دس نشانیاں جب سامنے آ جائیں گی تو کیا مطلب وقوع جلدی یقینی ہو جائے گا ایک مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا نمبر دو فضا میں ایک دھواں آ جائے گا اور نمبر تین ایک جانور نکلے گا اس جانور کی تشریح میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں بعد نے لکھا ہے کہ پہاڑی پھٹے گی اور اس سے ایک جانور نکلے گا وہ جانور لوگوں کو کہے گا کہ قیامت آنے والی ہے آخرت پر حق ہے حساب و کتاب ہوگا لوگ اس وقت مانیں گے لیکن فائدہ نہیں یاجوج ماجوج نکلے گی نزول عیسا ہوگا امام مہدی آئے گا تین جگہوں میں زمین بسے گی مغرب سے مشرق سے عرب سے اور آخری علامت کہ ایک آگ عدم کے علاقے سے آئے گی لوگ اس کے آگے آگے بھاگیں گے اور وہ آگ پیچھے پیچھے ہوگی جب یہ نشانیاں آ گئی تو تم ان کا انتظار کر رہے ہو اس وقت ایمان لاؤ گے ان نشانیوں کے دیکھ کر ایمان لانا نیکی کرنا قبول نہیں ہوگا تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اللہ کے فیصلے کا اللہ اللہ الرحمن الرحیم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم بلا شبه ولو جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا دیے وہ شیعہ اور پھر وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے بس تمن ہوں فیشے اے نبی آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کوئی سروکار نہیں بس ان کو چھوڑ دے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے سمت بک ہوں بمادام خارون پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا ان کو ان کے اعمال کے بارے میں جو کچھ یہ کرتے رہے منجا ابل الحسن فلاح عشر اشر و جو شخص نیکی دے کر آئے گا تو اس کے لیے دس گناہ کم از کم اس کا بدل ہے منجا اب سیاح اور جو گناہ لے کر آئے گا فلاح اللہ تو اس گناہ کا بدلہ اس کو نہیں دیا جائے گا سزا کی شکل میں مگر اتنا ہی جتنا اس نے گناہ کیا وہ لا لالسلم اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا میں نے کل کے سبق میں بھی بتایا تھا کہ سورہ انعام کی یہ آخری دو کو بہت اہم ہے کل کے سبق میں آخر میں بات آئی تھی کہ جس وقت قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی جو دس کل بتائی تھی اس وقت کوئی شخص ایمان لاتا ہے یا عمال صالحہ بجا لاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ان نہ جو یغرغر بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک کہ گھرا شروع نہیں ہوا یعنی حالت نظر اس کے اوپر نہیں آئی اس سے پہلے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی تمام گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے لیکن جس وقت تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ فرشتے میری روح نکال رہے ہیں تو اب وہ توبہ کر رہا ہے یا اسلام قبول کر رہا ہے جو کچھ بھی تو وہ اس کا قبول نہیں ہے حتیٰ کہ اپنے مال میں سے بھی اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے سلس مال کے اندر اندر کسی کو دینا چاہے وصیت کی شکل میں تو اجازت ہے پورا مال بھی کسی کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتا وارثوں کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے اسی طرح حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت دو طرح کی ہے ایک قیامت تو وہ ہے کہ جس کی یہ بڑی بڑی علامتیں آئیں گی سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا دعوت اللہ ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا حضرت صلی علیہ السلام آئیں گے وغیرہ ایک وہ قیامت ہے جو ہر انسان کے ساتھ اس کی موت کے ساتھ متعلق ہے اس قیامت کی علامت کو دیکھ کر بھی بڑی علامتیں دیکھ کر ایمان لانا یا توبہ کرنا قبول نہیں اور اس چھوٹی قیامت کی علامتوں کو بھی دیکھ کر ایمان اور کوئی نیکی قبول نہیں فرمایا فقط قامت قیامت ہوں جو شخص مر گیا تو اس کی قیامت تو وجود میں آ گئی ہے یا حالت نرس کے وقت قبول یہ کل کی بات تھی فرمایا کہ ان کو آپ سمجھائیں اور یہ کہیں یہ بھی انتظار کریں پھر اللہ کے فیصلے میں تو ہم بھی انتظار کرتے ہیں آج کے سبق میں بھی بہت اہم بات ہے ان فرقوا وكانوا شيعا لست منهم في شيء اے نبی جن بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے لست منهم في شيء آپ ان میں ان کے ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں تو یوں گروہوں میں چلے گئے دوستو فرقہ واریت ہے کیا چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور کون سے وہ اختلاف ہیں کہ جو مباح ہیں جائز ہیں اور وہ اختلاف شرم گویا کہ مضر نہیں ہے اور کون سے ایسے اختلاف ہیں کہ جس سے فرقہ واریت بنتی ہے اور وہ مضر ہے اور جس سے قرآن حدیث نے فرقہ واریت سے منع کیا ہے فرقہ واریت جو مضر ہے اور وہ خلاف دین ہے جس کو قرآن اور حدیث اللہ اور رسول جس کو پسند نہیں کرتا وہ فرقہ وہ ہے کہ جو اصول دین میں لوگ اختلاف کر کے فرقے بنانے لگ جائیں مثلا اس کو مشکات شریف کے ایک سارے ہیں مظاہر حق والے انہوں نے سارے فرقے یہ گنوائے خوارج کا فرقہ قدریہ کا فرقہ مرجیہ کا فرقہ معتضرہ کا فرقہ روافظ کا فرقہ اور اسی طریقے سے یعنی کہ روافظ میں پھر اور کئی قسمیں ہیں موتصلہ کی کئی قسمیں ہیں خوارج قدریہ جبریہ اللہ کی تقدیر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں <clears throat> اللہ نے انسان کو مجبور معاذ بنایا ہے دوسرا فرقہ کہتا ہے نہیں انسان نے اللہ کو قادر مطلق بنایا ہے وغیرہ یہ فرقہ اصال ہے جنہوں نے اصول دین میں اختلاف کیا کہ جو عقائد کی باتیں ہیں ان میں انہوں نے تغیر تبدل کرنے کی کوشش کی ان میں اہل بدت بھی داخل ہیں آر شرک بھی داخل ہیں روافظ بھی داخل ہیں اور اس زمانے کے جبریہ وغیرہ یہ بھی داخل ہیں یہ وہ فرقے ہیں کہ جو مضر ہیں اور یہ دین کے مداحنہ کو کوئی مداخلت کرنا چاہتے ہیں دین والوں کو خراب کرنے کے لیے حقیقت میں نفس العمر میں یہ فرقے اسلام کے فرقے نہیں ہوتے بلکہ اسلام کے لباس میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اندر گھس جاتے ہیں مثلاً خوارج کا فرقہ اس کا نعرہ تھا حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ بیٹا یہ کافر ہے اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے اور محبان علی وہ فرقہ جو تھا اس نے یہ کہا حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہے اللہ کی روح اسی کے اندر منتقل ہو کے آئی ہے جیسے کہ خانیوں کا فرقہ ہے پھر روافظ کا کہ وہ اسنا اثر ہی ہیں سارا کچھ جو کچھ بھی ہے وہ اماموں میں ہے اماموں کا مقام انبیاء سے بھی اونچا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر اسلام کے لباس میں آئے اور اسلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے کفر بن کافر بن کر اسلام کے اوپر حملہ کرنا آسان نہیں تھا کہ سارے مسلمان کہتے کہ یہ تو کافر ہے جی اور کافر کا مقابلہ آسان ہوتا ہے منافق کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ رہا دو جماعتوں کے ساتھ ایک بعض کافروں کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ ہوئی جدال ہوا فتح ہوئی وغیرہ بات ختم لیکن ایک مقابلہ آپ کا ہمیشہ وہ منافقین ندیوں کے ساتھ رہا جو بہت زیادہ اصلیت والا تھا ان منافقین نے ہی میں واپسی کی انہیں منافقین نے ہی اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کی ترتیب بنائی انہیں منافقین نے ہی بنو کر بنو حضیر ان کو مکہ کے ساتھ ملا کر یوں مسلمانوں کو ختم کرنے کا پروگرام کیا انہیں منافقین نے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تاکہ یہ شخص پریشان ہو جائے اور دینی کاموں میں یہ اچھے طریقے سے پوری توجہ کے ساتھ ٹائم نہ دے سکے تو یہ فرقے ہیں جو فرقہ ہے جو اصول دین ہیں اختلاف کرتے ہیں اور یہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں پھر کے لیکن بادی نظر میں ہر شخص دیکھنے والا وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان ہی ہیں تو یہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اذان بھی دیتے ہیں جیسے عثمانی فرقہ کراچی کا پرویزی فرقہ کراچی کا اور دیگر جی وہ کہ یہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں اور اسلامی کچھ لبادہ بھی لگاتے ہیں اور ایسی اصول دین میں اختلاف کرتے ہیں جن کو پھر کے فرقہ کہا گیا اور جو مضر فرقہ ہے رہی بات دوسری کہ ایک مسائل کا اختلاف ہوتا ہے اس میں ایک شخص ہے کہ اس کی تحقیق یہ ہے کہ رفع یدین سنت ہے دوسروں نے تحقیق کی ہے کہ رفع یدین اکثر صحابہ کرام نے آخری زمانے حیات میں نہیں کیا ہے کن کی بعض کی تحقیق یہ ہو گئی کہ پڑھتے رفع یدین زیادہ بہتر ہے بعض کی تحقیق یہ ہو گئی رفع یدین کرنا زیادہ بہتر ہے یہ کوئی اختلاف نہیں یہ کوئی فرقہ نہیں ہے پھر وہ ہوتے ہیں جو اصول دین کے اندر اختلاف کریں جیسے کہ تقدیر کے اندر باتیں کرنے لگ گئے قدریا قدریا کا یہ مذہب ہے کہ انسان قادر محض ہے اللہ کا اس میں کوئی دخل عمل نہیں ہے جبریت کا مطلب یہ ہے انسان مجبور ناز ہے اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ گناہ کر رہا ہے اللہ کروا رہا ہے نیکی کر رہا ہے اللہ کروا رہا ہے اس کا اپنا کچھ بس بھی نہیں یہ جمہور علیہ سنت کے عقائد کے خلاف بات ہے اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے خیر و شر کے دونوں راستے دیے ہیں اور خیر کرنا چاہے تو اس کے اوپر اس کے لیے راستہ واضح ہے شر کی طرف جانا چاہے تو رکاوٹ نہیں ہے ہاں اس کے لیے دینداری رکاوٹ ہے اللہ کا خوف رکاوٹ ہے نبی کی محبت رکاوٹ ہے لیکن ویسے کرنا چاہے تو اس کے مطابق یہ بات ہے دوستوں یاد رکھنا ان اور جو جو علماء اس طرح کے مسائل کو ایک اپنی تقدیر اپنی تقریر کا اپنے سٹیج کا چمکانے کا ذریعہ بناتے ہیں کہ جی امین بلچار یہ ہو گئی امین یہ ہو گئی قرآن یہ ہو گئی قرآن یہ ہو گئی اور پھر بخاری شریف نکال کے جھول آیا کہ دیکھو اس کے اندر تو اونچی امین ہے اس کے اندر تو فلاں امین ہے یہ وہ عالم نہیں ہے یہ جنگل انسان ہے اس کو حدیث رسول سے قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے چند حدیثیں چند تکے کی وہ مولویوں سے پڑھی ہیں اور اپنی مسجد کے اندر فرقہ واریت کی بو پھیلا ہے جب حدیث کے اندر ایک چیز دونوں طرح کی ہے بانس کی تحقیق اور دلائل یہ ہے امین اونچی ٹھیک ہے بانس کی تحقیق اور دلائل یہ ہے کہ امین صدر ٹھیک ہے خود حدیث کے ایک عالم نے کتاب لکھی اور اس کے اندر یہ لکھا کہ ہم رفع نہ کرنے والوں کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے اس لیے کہ سنت میں نہ رفع عیدین کرنا بھی ثابت ہے دونوں کی سنت ہے یہی بات اور جو دو چار مسائل ہیں یوں باندھنا ہاتھ یا نیچے باندھنا یا اس طریقے سے بات یہ ہے جو اہل بدت ہیں وہ اصول دین میں اختلاف کر رہے ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ اصول دین میں اختلاف کر رہے ہیں اور وہ پھر اللہ رہے وہ تفریق ہے جو مضر ہے اسلام کے اندر ہاں بعض مسائل کے اندر اختلاف ہو گیا تحقیق میں بات آ گئی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس وقت کے اہم حضرات کا دوست یہ طریقہ کار تھا جس وقت یہ اختلاف چل رہا تھا خیر القرون کا دور تھا ادھر امام شافی رحم اللہ کا ادھر امام الحما تھا ادھر امام احمد بن حمبل تھا ادھر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک دوسرے کی مسجد میں جب نماز پڑھنے چلے جاتے تھے تو یہ امام شافی امام حنفی کے پیچھے نماز پڑھنے تو ان کے طریقے پر نماز پڑھ لیتے تھے کہ ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو جائے آج رفع دین نہیں کریں گے کیونکہ رفع دین نہ کرنا بھی تو ثابت ہے نا تو ان کے پاس جا کر تو وہ اپنا مسئلہ تاکہ واضح کرنے سے ان کے دل میں دکھ آئے گا کوئی بات نہیں اس بات پر اب تو یہ مصیبت ہے کہ ہمیں بتانے کے لیے یوں کر کے جھوٹ کر کے ہے جیسے کہ جنگل میں بیٹھے ہیں یہ ہمیں ثابت کر یوں جھوٹ کریں اور ادھر قریب بیٹھیں گے بھائی دیکھو یہ سنت سے ثابت ہے دونوں چیزیں اور ان کے اندر ایک دوسرے میں تشخص واضح کرنے کی کہ میں اس سر کے کہوں بعض لوگ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے کہ فوراً نماز کے بعد دعا کہ وہ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پابندی نہیں سنت مطلب کس چیز کا ہے کہ آپ سے جو چیز ثابت ہو جائے وہ سنت ہے بھلے آپ نے اس پر پابندی کی ہو نہ کی ہو اب کوئی شخص فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے لیکن امام کے پیچھے بیٹھ کر پھر فوراً سلام کے بعد دھاگ کر نکل کے جانا اپنا تشخص واضح کرنا کہ میں وہ فلانے فرقے والا ہوں جو فرض نماز کے بعد دعا کو بدت سمجھتا ہوں پہلے اس لیے جا رہا ہوں یہ شرارت ہے اس طرح کی بات میں بتا رہا ہوں اس وقت احمد کے زمانے کی بات کہ اگر شافی المسلک کہنا ہم بھی مسلک کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی وہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آج رفے نہیں کرتے دبئی میں آپ حضرات گئے ہوں گے وہاں مسجدوں کے باہر اعلان لگے ہوئے ہیں بڑا سا بورڈ ہے اور اس میں یہ لکھا ہے دیکھو چاروں اماموں میں سے کسی کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز ہوتی ہے اور کسی قسم کی کوئی اس میں شکوے گلے اعتراض شبہ کی بات نہیں ہے اور یہ یاد رکھنا کہ اس مسجد کا جو امام صاحب ہے یہ ہنفی مسلک کا ہے اس کے مطابق نماز پڑھائے گا آپ اگر شافی مسلک یا دوسرے مسلک والے ہیں سو فیصد اطمینان کے ساتھ منفی مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے ابو دہلی میں چلے جائیں وہاں پر زیادہ شاہ کی مسلک ہے اس بڑا بورڈ لگا ہوا ہے یہاں کی مسجد کا امام صاحب شافی مسلک ہے رحم اللہ تعالیٰ اور آپ اگر ہنسی ہیں دیگر مستق والے ہیں تو اطمینان کے ساتھ اس کے پیچھے نماز پڑھیں چاروں اہم پڑھاتے ہیں آپ کی نماز اس کے پیچھے ہوتی ہے بس یہاں پر ایک عجیب ترتیب ہے جہاں جہالت کے وہ بہت سارے کے سیلاب امڑ رہے ہیں اس میں یہاں بھی ہے کہ دو چیزیں دو حدیثیں دو چیزیں پڑھ کر اور خام مخام فرقہ واریت کی باتیں اور اس کو اٹھایا جاتا ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں نا وہ بغیر رفع دین کے یا بغیر اونچی امین کے یا بغیر اس کے تو یہ تو ان بات کر کے سبق میں ہو رہی تھی کہ پھر قوالیت دین میں مضر ہے اور جس کو ہم نے پھر قوالیت سمجھا ہوا ہے اور بنایا ہوا ہے وہ حقیقت میں پھر قوالیت نہیں ہے پھر قوالیت نام ہے اس چیز کا کہ اصول دین میں اختلاف کیا جائے جس کو میں نے کل حوالہ دیا ہے تفصیل مشکار شریف کی ایک شرح ہے جس کو مظاہر حق کہتے ہیں اس کی پہلی جلد میں اس حدیث کے تحت کے جو میں ابھی عرض کروں گا ترہتر فرقے ہوں گے بہتر فرقے ہوں گے اس حدیث کے تحت مظاہر حق والے بزرگوں نے وہ تہتر فرقے لکھے ہیں ان میں وہ خوارج کے فرقے ہیں قدریہ کے ہیں کے ہیں متضرہ کے ہیں اور ولافظ کے شیوں کے جو فرقے ہیں اصول دین کے ساتھ جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ فرقہ ہوتا ہے رہی بات مسائل اختلاف یہ فرقہ واریت نہیں ہے اس کو بعض حضرات نے تو حدیث لکھا ہے بعض نے لکھا ہے کہ حدیث سکا نہیں ہے ضعیف ہے وہ حدیث یہ ہے کہ اختلاف الامت رحمت کہ امت کا بعض مسائل کے اندر اختلاف فروعی مسائل میں اختلاف ہونا یہ رحمت ہے اور یہ مسائل جو فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے یہ کوئی کسی کا اپنا ایجاد کیا ہوا پروگرام نہیں ہے یہ شروع سے ہی اختلاف یوں چلا آتا ہے پھر دلائل کی روشنی میں بعض حضرات ایک جہد کو لے لیتے ہیں بعض دوسری جہد کو لے لیتے ہیں مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروگرام بناتے تھے کہ آج گوشت کھاتے ہیں پھر پیسے جمع کرتے تھے پھر اونٹ خریدتے تھے پھر ذبح کرتے تھے پھر پکاتے تھے اور کھاتے تھے اور کہتے ہیں اس کے بعد بھی ابھی یعنی سورج مغرب سے تھوڑا سا اوپر ہوتا تھا یہ حدیث ہے یہ حدیث ان حضرات کی دلیل ہے کہ جو مثل اول پر عصر کی نماز پڑھنے کے قائد ہیں مثلا آج عصر کی نماز جو ہے مثل ثانی کے اوپر چار بج کر تینتیس منٹ پر ہے اور مثل اول تین بج کر کچھ منٹ پر ہے ان حضرات کی یہ حدیث دلیل ہے کہ دیکھو اصل کی نماز پڑھ کر پھر اس کے بعد اونٹ کے لیے پیسے جمع کرنے پھر خریدنا پھر ذبح کرنا پھر پکانا اور پھر کھانا اور پھر بھی سورج ابھی رہتا تھا یہ ایک حدیث ہوئی اب دوسری طرف جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ کر کرتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم عصر کی نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ ہمیں گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی بالکل ٹھنڈ ہوتی تھی عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ مثل اول نہیں مثل اول پر گرمی ہوتی ہے مثل ثانی پہ یہ عصر کی نماز پڑھی گئی ہے تب ٹھنڈ تھی اور گرمی ختم ہو گئی اب دونوں کے پاس گنجائش ہے مثل اول پر عمل کرنے والوں کے لیے بھی حدیث موجود ہے مثل ثانی کے اوپر بھی عمل کرنے والوں کے لیے حدیث موجود ہے یہ ہے اختلاف الامت رحمتوں کہ ایک جماعت ائمہ کی اس طرف گئی کہ اثر کی نماز مثل اول پر زیادہ بہتر ہے دوسری جماعت اس طرف گئی کہ مثل ثانی پہ اثر کی نماز زیادہ بہتر ہے اور یہ اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہم نے یہاں پر عجیب و غریب قسم کے اختلاف بنائے ہیں جیسے میں نے کل عرض کیا ہے کہ یہاں سے سارے حضرات جب جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو تمام سعودی عرب میں مثل اول کے اوپر عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے تمام مساجد میں یکم اذان ہوتی ہے اور عصر کی نماز مثل اول پر ادا ہوتی ہے ہم پاکستان میں مثل ثانی کے اوپر عصر کی نماز پڑھتے ہیں وہاں سب کی نماز ہو جاتی ہے مثل اول پر کوئی دہراتا تو نہیں ہے نا یہی میں نے ایک دفعہ ڈی سی والے ساتھیوں کو مسئلہ بتایا کہیں جب گرمیوں کا سردیوں کا جو ٹائم ہوتا ہے کہ اگر مثل اول پر آپ لوگ نماز پڑھ کے گھروں میں چلے جائیں تو کوئی حرض کی بات نہیں اس میں اتنے اختلاف کی کیا بات ہے کہ اس میں معقول جماعت ایک طرف ہے اور دوسری طرف ہے مثل اول اور مثل ثانی اختلاف الامت رحمت اب کیسی رحمت ہوئی بات کہ آپ مصر اول پر بھی پڑھیں جیسے سعودیہ میں سب جا کر پڑھتے ہیں عمرے میں جا کے سب کی نماز ہوتی ہے مصر ثانی پہ بھی پڑھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے یہ ہوتا ہے اختلاف و رحمت کی بات رہی بات کہ اصول دین میں اختلاف کرنے لگ جائیں لوگ دین میں کوئی اضافہ کرنے لگ جائیں صحابہ کو برا بلے کہنے لگ جائیں قرآن میں اپنی طرف سے تفسیر اور ہیلے بہانے نافذ کر لیں سنت کے مقابلے میں بدت جائیں تو یہ اصول دین میں اختلاف ہے یہ پھر قواریت ہے جو مضر ہے اور جس کے بارے میں قرآن مجید نے نبی اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا بس ہوں کی شعیق جو اصول دین میں ہے نبی اختلاف کر رہے ہیں آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں خلافت عثمانیہ آپ نے کھڑی ہوگی بہت اچھی تھی اور اس میں مسلمانوں کی قوت تھی وغیرہ وغیرہ لیکن ان میں کچھ کمزوریاں بھی تھیں بہرحال اس کو کمزوری بھی کہیں یا ان کی ایک ذہنی صلاحیت تھی کہ حرم پاک میں بڑے حرم پاک میں چار مسلے بنے ہوئے تھے کہ حنفی مسلک والے آئیں ان کا امام صاحب یہاں نماز پڑھائے گا باقاعدہ ان کے نقش تھے شافی مسلک والے آئیں وہ یہاں پر نماز پڑھائیں گے اور وہ ادھر وہ دوسرے ادھر وہ تیسرے ادھر پھر چوتھے یہ یہ جو والے رونے والے جو لوگ آئے تو انہوں نے پھر اپنے رولے ڈالنے شروع کر دیے کہ اور مسلے بن گئے اور فلاں ہو گئے فلاں انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اختلاف ہے کا تو چلو ایک اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ لیں دوسرے اپنے مسلک کے پڑھ لیں تیسرا اگرچہ یہ انتظامی اعتبار سے ترتیب غیر عناصر تھی جب سعود کی حکومت آئی پھر تھوڑے دن کے بعد یہ ٹوٹ گئی سعود کی حکومت پھر عبدالعزیز آ گئے پھر کی حکومت قابو میں آ گئی انہوں نے تمام مسئلے ختم کر دیے کہ جب ایما کا اختلاف فروئی مسائل میں اختلاف ہے تو پھر چار مسئلے پانچ مسئلے آٹھ مسئلے ہر کام کے اندر بنانے کا مطلب کیا ہے چھوڑو ان مسلوں کو بس ایک امام ہوگا اس کے پیچھے سب نماز پڑھ اور ہو رہا ہے تقریباً اب اس سال سعود کو حکمرانی کے یہ باغ دور سنبھالنے کے سو سال ہونے والے ہیں اسی کے مطابق امام احمد بن حنبل کے مسلک کے مطابق ہیں سارے حرمین شریفین کے امام اور اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہوتی ہے یہ عجیب بات ہے یہ حرم کی برکت ہے کہ وہاں سب کی نماز ان کے پیچھے ہوتی ہے اور جب یہاں آ جاتے ہیں تو پھر میری ان کے پیچھے نہیں ہوتی ان کی اس کے پیچھے نہیں ہوتی پتہ یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے اپنی نماز بھی پوری آتی ہے کہ نہیں آتی اور یہ فتویٰ ہر جاہل کو پتا ہے کہ میری اس امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نماز اپنی نہیں آتی اور سچی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فرائض نماز کے اس شخص کو پتہ نہیں ہوں گے واجبات تو زیادہ ہے فرائض تو کم ہے تو فرائض نماز جو اندرون سلاد ہیں وہ بھی پوری طرح پتہ نہیں ہوں گے کہ وہ شخص بھی یہ کہتا ہوتا ہے میری امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی میرے فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نماز ہوتی ہے دوستو جب اصول دین میں اختلاف نہیں ہے تو یہ رقم دین کرنا یا نہ کرنا یا فلان بات یہ اتنی بڑی بات نہیں جس کو جوہری ملاؤں نے اس کو اتنی بڑی بات بنا دی ہے جو میں کل بتاؤں جو دو حدیثیں پڑھ لیتا ہے اس کے بعد لوگوں کو بخاری اٹھا کر لے کر پھرتا رہتا ہے یہ دیکھو یہ رسول بین ہے یہ دیکھو یہ امیر مرزا ہے یہ پھر تربیت کی بات نہیں ہے یہ فری مسائل میں اختلاف کی بات ہے کسی نے اس کو بہتر سمجھا کسی نے اس کو بہتر سمجھا اس میں کتابیں اٹھا کر مناظرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شروع سے اختلاف چلا مسئلہ ایک اور میں آپ کو فری مسئلے کے بات بتاتا ہوں اختلاف کی حدیث میں ابو داود نے یہ حدیث نقل کی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہر اذان کے بعد فرض نماز کے دوران تھوڑا وقت ہونا چاہیے پانی پینے والا پانی پی لے وضو کرنے والا وضو کر لے فلاں والا فلاں تقریباً تمام نمازوں میں وقت ہوتا ہے لیکن مغرب کی نماز میں اتنا وقت نہیں ہوتا اب مغرب کی نماز کا بعض حضرات کے نزدیک پندرہ منٹ ٹائم ہے بعض حضرات کے نزدیک اس سے بھی کم ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک شفق کے غائب ہونے پر مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اب جہاں جہاں آپ لوگ سمجھنا بات کہ فروغ مسئلے میں اختلاف کیسے ہوتا ہے اور وہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے اتنا بڑا وہ دلائل کا اختلاف ہوتا ہے شفق غائب ہو جائے تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اب بڑی بڑی لغت کی کتابیں ہیں بعض نے شفق کا ترجمہ لکھا ہے کہ سرخی غائب سورج غروب ہوتا ہے نا جب تو تھوڑی سی سرخی ہوتی ہے باورات نے شفق کا ترجمہ لغت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سفیدی سرخی کے بعد ایک سفیدی آتی ہے وہ اگر غیر ہو جائے تو مغرب کی نماز کا بعد ختم ہو جاتا ہے اب اختلاف ہو گیا جو شفق سرخی کو کہتے ہیں وہ سرخی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہوتی ہے اور دس پندرہ منٹ رہتی ہے وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے ان حضرات کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت دس پندرہ منٹ ہے اور ختم ہو گیا بہت بہت باقی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ آرام ہو جائیں گے کہ آگے میں نتیجہ کیا نکالے گا اگلی بات جن حضرات کے نزدیک صفت کا ترجمہ سفید ہے یعنی پہلے سورج غروب ہوگا سرخی آئے گی سرخی غیر ہوگی پھر وہاں افق سے ایک سفیدی سی آتی ہے آپ حضرات دیہات والے لوگ ہیں ادھر تم ساتھ سفیدی سیاہی برابر ہے نا شہروں میں دیہاتوں میں محسوس ہوتا ہے سفیدی پھر آئے گی سرخی کے غیر ہونے کے بعد سفیدی تھوڑی دیر سے جائے گی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جائے گی تو بعض حضرات شفق کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ سفیدی ہے اور سفیدی کے غیر ہونے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے امام شافی رحم اللہ تعالیٰ نے امام مالک نے اور ایک قول امام احمد بن ہے کہ وہ شفق سے مراد سرخی کو لیتے ہیں اور جو دس منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے وہ ایک دنیا ہے نا شفق کا مطلب سرخی لے رہے ہیں اور مغرب کا نماز بعد پندرہ منٹ کے بعد ختم ہو جائے گا دس منٹ بارہ منٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے امام ابو امین کر اللہ تعالیٰ اور ان کے سارے شاگرد اس مسئلے میں سفت کا مطلب لیتے ہیں سفیدی کیونکہ جو جاہلیت کی لغات ہیں اور کا کلام ہے اس میں وہ شفق کا مطلب سفیدی لیتے ہیں تو قرآن تو سات پر نازل ہوا نا بن حجاز پر بن تمیم پر وغیرہ ان کی لغتوں کے جو قرآن فضا شاعر گزرے ہیں وہ شفق کو سفیدی لیتے ہیں امام صاحب نے سفیدی مراد دیا ہے کہ مغرب کی نماز سرجر ہوگا سرخی سرخی آئے گی ہوگی سفیدی آئے گی سفیدی غیر ہوگی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہے اور یہ بنتا ہے پچاس منٹ سورج غروب ہونے سے پچاس منٹ تک امام صاحب کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت ہے اور اس کے بعد کا وقت شروع ہو گیا ان حضرات کے نزدیک اب بہت غور سے بات سنی ہے ان حضرات کے نزدیک سورج غروب ہونے کے بارہ منٹ بعد نماز مغرب کا وقت ختم ہو جائے اب جو یہ تو پوری مسئلہ آپ نے اختلاف سمجھا ہے اگلی بات جو اذان اور نماز کے درمیان میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے پانی پینے والا پانی پی لے وضو کرنے والا وضو کر لے فلاں کرنے والا فلاں کر لے یہ حدیث ہے اور اسی وجہ سے مغرب کی نماز کے اذان کے بعد ایک دو منٹ وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ اس حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے ہم اگر وقفہ دیتے تھے دیتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص آیا میں ابھی نہیں آیا تھا نماز پڑھانے کے لیے تو اس مسجد میں شور ڈالا ہوا ہے یہ موبیوں نے اپنی سہولت کے لیے جی مغرب کی نماز کے بعد دو منٹ لگائے ہوئے ہیں فلان کیا ہوا ہے یہ خود دیر سے آتے ہیں تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں فلان فلان فلان کوئی ٹائم نہیں ہے مغرب کی نماز اذان کے ہے اس کے ڈیڑھ دو منٹ کا اور میں آ گیا میری طرف میرے ساتھی دیکھتے رہے بھائی اس بندے کو اب کیا کرنا ہے میں میں نے یہی حکمت سمجھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں لڑائی جھگڑے کی بات کرنا اور دنیاوی بات کرنا مسجد میں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طریقے سے کہ آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اب میں بھی آگے سے بات شروع کر تو کوئی فرق ہی نہیں خاموشی ہو گئی نماز کے بعد وہ شخص وہاں باہر کھڑا ہو کے وہاں بھی شور یہی کر رہا ہے بہرحال میں جب جیسے دفتر میں گیا میں نے بعض ساتھیوں کو کہا تو اس کو باہر شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں وہ محلے والی مسجد نہیں ہے کہ اگر باہر آپ اعلان لگائیں گے نا تو دو چار دانے مقتدی اس اس باہر کے ساتھ سی کے جائیں گے اور پھر امام کے پیچھے ڈھول بجائیں گے ایسے یہاں پر نہیں ہے آپ اندر آ جاؤ کیا بات ہے آپ کی سب سے پہلے میں نے اس سے پوچھا ہے کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے کہتے ہیں جی میرا علاقہ کیا کرنا ہے میں نے کہا علاقے سے تو ساری کہانی چلتی ہے کہتے ہیں میرا علاقہ پنڈی گھیب ہے ضلع اٹک ہے تو وہ تو بالکل قریب ہو گیا ہمارا ڈاکانا میں نے کہا آگے کیا ہے آپ کا علاقہ کہتا ہے اخلاص اخلاص چوک کی یہ سی والے ساتھی جانتے ہیں میں نے کہا آگے میں اخلاص والے میں نے کہا وہ تو صرف فرنیچر بنانا جانتے ہیں ان محنتوں کو حدیث کا کہاں پتا ہے میں کہا جب تو اتنا شور کر رہا تھا میں اس وقت ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی بوٹی ہمارے ہی منگل علاقے کی ہے یہ ادھر شہری علاقے کی نہیں ہے اس طرح کے بیوقوف لوگ ہیں حدیث میں آتا ہے اب میں آپ کو وہ مسئلہ اختلافی بتانا چاہتا ہوں کہ شب غائب ہو جائے ان حضرات نے سبق کا ترجمہ بارہ منٹ والا لیا ہے امام صاحب نے سبق کا ترجمہ پینتالیس منٹ پچاس منٹ تک ہے آپ دیکھیں شواف حنابلہ مالکیہ کے نزدیک مغرب کی اذان کے بعد معقول وقت دینا چاہیے دو چار منٹ دینے چاہیے اس کے بعد جماعت کھڑی ہونی چاہیے مغرب کی جماعت اس کے بعد کھڑی ہونی چاہیے اب یہ کس طرح پھنسی گئی حضرات ادھر ان کے نزدیک شفق کے غیب ہونے پر مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے اور ادھر مغرب کی اذان کے بعد یہ پانچ منٹ دے رہے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کریں تو تاکہ دو اذان اور اقامت کے درمیان وقت ہونا چاہیے ادھر امام صاحب کے نزدیک تو شفق کا ترجمہ ہی سفید ہے جو پچاس منٹ کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اب یہاں پر یہ خود اپنے مسلک میں پھنس گئے اب اختلاف العمت رحمت ہوا نا ان حضرات کے نزدیک مغرب کی اذان کے بعد کم از کم پانچ منٹ وقت ہونا چاہیے اب یہ اپنے دلیل کی روح سے یہ کمزور ہو گئے کہ انہوں نے سفر کا ترجمہ بارہ منٹ کا وہ لیا کہ سرخی غائب ہو جائے ادھر پانچ منٹ بھی دے رہے ہیں اب اختلاف الحمت رحمت کیسے ہوا کہ متاثرین حنابلہ نے مسلط کے مطابق اپنے مسلط کا رجوع کر لیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق صحیح ہے جو شفق سے مراد سفیدی لیتے ہیں اذان کے بعد جب دیں گے تو پھر وہ وقت مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا بات یہ ہے دوستو ان الزین فرقو دین دوستوں فرقان جنہوں نے اصول دین میں اختلاف ڈالا وہ الگ الگ گروہوں میں چلے گئے اور اپنا الگ تشخص ظاہر کرنے لگے وہ فروئی دین میں اختلاف یہ کوئی حرج کی بات نہیں اصول دین میں اختلاف کر کے جو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں خارج اور محبت امام نظری نے حدیث کو نقل کیا اور اس کو امام الدابود نے امام ترنزی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح تقسیم ہو جاؤ گے جیسے پہلی امتوں کے لوگ تقسیم ہوئے تھے اور وہ بہتر فرقے بن گئے تھے خیال سے میری بات سننا اور میری امت کے لوگ تہتر فرقے بن جائیں گے فی النار سارے فرقے جہنم میں جائیں گے مگر ایک فرقہ ناجی ہوگا جو جنت میں جائے گا میری امت اسی طرح فرقوں میں بٹے گی جیسے انہوں نے سابقہ والے بٹے وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے تم تہتر میں تقسیم ہو سارے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا ایک صحابی کھڑا ہوا حضور وہ فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی ما انا علیہ و اصحابی جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس راستے کے اوپر جو چلے گا فرقہ وہ فرقہ نجات پائے گا اور باقی سارے فرقے جہنمی ہیں ایک حدیث امام ترمزی نے امام ابو داود نے امام احمد بن حنبل نے بہوالا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی کہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو تو نہیں بھٹکو گے مضبوطی کے ساتھ خلفاء راشدین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے اونچے صحابہ کرام ہیں تو بات یہ ہے دوستو دین نام ہے قرآن کا حدیث کا جب اس میں سراحت نہ ملے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے عمل کا جب اس میں بات نہیں واضح ہوئی تو ائمہ حضرات جو اختلاف کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث میں نہیں جن باتوں میں دونوں طرح کی روایات آتی ہیں ان میں پھر تحقیق ہوتی ہے کہ ان میں سکھ بات کون سی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے باقی کل بات کریں دو تین دن سے ہمارا سبق یہ چل رہا ہے کہ فرقہ واریت کیا چیز ہے امید تو ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کو یہ بات میری سمجھ آ گئی ہوگی کہ فرقہ واریت جو مضر ہے وہ اصول دین میں جو ہے اس پر سابقہ محدثین مفسرین نے فرقہ اضالہ گنوائے ہیں بعد نے لکھا ہے کہ نوتزیرہ کے بیس فرقے ہیں نوتزلہ قرآن حدیث کے اوپر وہ تعویلیں کرتے ہیں بیس فرقے ہیں اور روافظ کے شیعہ کے یہ بائیس فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو بھی آپس میں غلط کہتے ہیں اور پھر اضالہ ہے کہ اصول دین میں ان کا اختلاف ہے قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسی کے ساتھ ساتھ خوارج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جدا ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا نعرہ لگایا تھا ان الحکم اللہ اللہ کہ صرف حکم اللہ کا یہاں مانیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آپ تقریر میں فرمایا تھا کہ کلمت حق عید الحکاتے الباطل کہ نعرہ تو ٹھیک ہے کہ ان الحکم اللہ علیہ اللہ کی بات مان لیکن ان کی اس کے نیت میں شرارت ہے یہ جو دوسرا سپیکر ہے نا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سائڈوں میں آواز جاتی ہے ہاں۔ یہ خوارج جو ہیں ان کے بیس فرقے ہیں پھر اچھا مرجیا قدریا نجاریا مشبہ اللہ کی تشبیح کے قائل ہیں کہ اللہ کے بھی ہاتھ یوں ہیں اللہ کے آنکھ یوں ہیں ایک فرقہ اس طرح کا ہے جبریہ قدریا اور مشبہ مرجیا نجاریہ یہ ہے کہ دو دو فرقے ہیں تو یہ بہتر ہو چکے ہیں بیس بیس تو یہ بڑے اب یہ ہے کہ بعض فرقے جو بیس تھے ان میں ایک دو کم ہو گئے یا مٹ گئے تو ان کی جگہ پہ پھر ہم پورے ہو رہے ہیں اور جو بعد میں لوگ آ رہے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں جی تو ہر طرح کے فرقے ہر دور میں یہ رہے بہتر فرقے جہنمی ہیں اور ایک نجات پانے والا فرقہ ہے اور کتنی آسان تفسیر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو نجات پانے والا فرقہ ہے وہ یہ ہے کہ ماں علیہ و اصحابی وہ میرے راستے پر اور میرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کے اوپر جو چلے وہ نجات پانے والا فرقہ ہے اور آپ کی زندگی آپ کے صحابہ کی زندگی سامنے ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی پر بیس بیس جلدوں میں دس دس جلدوں میں کتابیں لکھی گئیں ایک ایک صحابی کی زندگی پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ کوئی شخص میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی ابتدا میں چلا گیا تو بھی وہ گمراہ نہیں ہے کامیاب ہے اور یہ جو فرقے ہیں جو اصول دین میں اختلاف ان کا جو ہمارا مسائل میں اختلاف ہے جیسے میں ایک دو دن سے بتا رہا ہوں فروئی مسائل میں یہ شروع سے رہا ہے یہ آج سے نہیں ہے شروع سے رہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یہ اختلاف ہوا ہے شروع میں اختلاف ہے اور آپ کے سامنے وہ اختلاف آیا کہ حضرت یوں اختلاف ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کہا کہ ٹھیک ہے مثلاً جب غزوہ خندق ہوا اس کی واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ لباس اتار رہے تھے جنگی لباس اتار رہے تھے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہا رسول آپ جنگ کا لباس اتار رہے ہیں اور ہمیں حکم نہیں ہے ابھی تک لباس اتارنے کا فرشتوں کو ابھی جنگی لباس اتارنے کا حکم نہیں ہے اور آپ لباس اتار رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا حکم کیا بات ہے کہا بنو قریضہ نے جو نقد عام کیا ہے ان کی سرکوبی کے لیے جانا ہے آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا یہ کتنا امتحان یعنی یہ وہ کہ صحابہ اکرام پریشان خستہ حال یہ فلاں تھکے ہوئے کئی دن کے خمد کے کھود کھود اور اس وقت سخت طوفان بھی آ گیا تھا اور عجیب مسائل بنے تھے بہرحال آپ نے اعلان فرمایا کہ سب چلو اور اصل کی نماز ہم بنو رائزہ میں پڑھیں گے جن حضرات کو اللہ نے وہ ہم کے نئے مقدس دکھائی ہیں بنو رائجہ کا علاقہ مسجد نبوی سے چار میل کے اوپر ہے آپ چلو ہم اصل کی نماز وہاں پڑھیں گے صاحب احترام چلے آپ بھی چلے ان میں دو وہ جو استوان ابو ڈبابا ہے استوان ابو دوبابا میں کئی دفعہ نشاندہی کر چکا ہوں ابو دوبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد نبی کے ان خاص ستونوں میں ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا تھا کہ میری توبہ نازل ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری رسی کو کھولیں گے تو میں ہٹوں گا نہیں تو نہیں یہ ابو لبابا نے جن سے یہ غلطی بنو کے وہاں جا کے ہوئی تھی انہوں نے پوچھا کیا بات ہے یہ سارے کیوں یہاں آ رہے ہیں تو وہ لباوا سے غلطی ہو گئی بات تو نہیں کی لیکن یوں کیا ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں پھر پریشان ہو گئے تو بتانا نہیں اچھا بتائی بھی نہیں میں نے تو یوں کیا ہے پھر غلطی وہ سمجھ آ گئی اور اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا جس پر ان کی توبہ کی عید نازل ہو گئی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسی کھولی پھر فصیلت یہ نازل ہوئی کہ اس ستون کے ساتھ جو بھی دو گانا توبہ کے پڑے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا میرے اعظم دلہ نہیں ہے اس کے بہرحال آپ نے سارے اس کے کو فرمایا کہ آپ جاؤ بنو قریضہ میں اصل کی نماز پڑھیں گے اور وہاں معاملہ ہوگا راستے میں دیر ہو گئی چار میل کا سفر ہے بعض صاحبہ نے کہا کہ اثر کا ٹائم ہو گیا ہے راستے میں پڑھتے ہیں بعض نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تھا کہ بالکل بنو قریضہ میں جا کر وہاں اثر پڑیں گے راستے میں نہیں پڑیں گے ایک گروہ نے کہا بھائی وہ مقصد یہی ہے کہ جلدی جانا ہے جب اثر کا ٹائم راستے میں ہو گیا تو نماز تو پڑھ لیتے ہیں دوسرے کہتے ہیں نہیں پڑھتے آپ نے فرمایا بنو قریضہ میں پڑھنے اختلاف ہو گیا ایک گروہ نے راستے میں اثر کی نماز ادا کی ایک جو بنو قریضہ میں جا کے صحابہ ہیں ادھر جا کے اور آپ کے سامنے یہ شکایت آ گئی کہ حضرت ایسا اختلاف ہو گیا تھا کچھ صحابہ نے راستے میں اثر کی نماز پڑھی اور کچھ نے جو ہے بنو قریضہ میں آ کے پڑھی آپ نے قرضہ قلعہ دونوں جماعتیں حق پر ہیں کوئی بات نہیں تو یہ اختلاف ایسا آئے گا یہ پوری اختلاف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سفر میں تھے ایسے تیمم نازل ہو چکی تھی پانی نہیں ملا تو تیمن کے ساتھ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھوڑا سفر آگے کیا تو پانی مل گیا اختلاف ہو گیا بعض کہنے لگے کہ وضو بناتے ہیں کیونکہ وقت کے اندر پانی مل گیا ہے وقت کے اندر پانی مل گیا ہے تو وضو بنا کے نماز پڑھتے ہیں ایک صحابی نے کہا کہ نہیں بس تو طہارت تہارت مطلقہ ہے تیمم سے نماز پڑھ لیا ہے آپ ٹھیک ہے ایک صحابی نے نہیں پڑھی دوسرے صحابی نے دوبارہ کر کے نماز پڑھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں پہنچ گئے یہ واقعہ اپنا بیان کیا جس صحابی نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی اور دوبارہ پانی ملنے پر نہیں پڑھی اس کو آپ نے فرمایا کہ سننا آپ نے سنت کے اوپر عمل کیا اور دوسرے صحابی جس نے دو مرتبہ نماز پڑھی ایک تیمم کے ساتھ اور دوسرا وقت کے اندر پانی مل گیا تھا تو دوبارہ وضو بنا کے نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا والا کل اجر آپ کے لیے دوہرا اجر ہو گیا آپ نے سنت کے اوپر عمل کیا یہی یہاں سے اختلاف آیا امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیمم تہارت مطلقہ ہے تیمم ایک وقت میں جب نماز وہ تیمم کر لیا آپ اس میں فرض پڑھ سکتے ہیں نفل پڑھ سکتے ہیں قضا پڑھ سکتے ہیں جو جیسے اور وضو کر کے سب نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں ایسے ہی تیمم کر کے بھی سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے یہ دلیل اس حدیث ایک صحابی کی امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیمم بہارت ضروری ہے تیمم ہوا مجبوری دور ہو گئی آگے پانی ملا ختم ہو گیا تیمم تو یہ اختلاف جو ہوتا ہے فروغ مسائل میں یہ اما کا اپنا ذاتی اختلاف نہیں ہوتا اوپر روایات میں اس طرح کی بات ہوتی ہے پھر دلائل کی روح سے یوں اختلاف اور یہ اختلاف کوئی مضر نہیں ہے اسی کو فرمایا اختلاف امت رحمت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب تقسیم ہند ہوا اس وقت لوگ پتھر بتر ہو گئے اور یہ ایک بہت بڑی حماقت کے ساتھ یہ تقسیم ہوئی ہے سمجھداری اور سنجیدگی کے ساتھ تقسیم نہیں ہوئی ظلم کے ساتھ تقسیم ہوئی ہے اور انگریز بدبخت بلمان میں یہ تقسیم کی اور ہمیں مزید لڑایا اور پوری زندگی کیا تک کے لیے چودہ سو چودہ سو میل کا بارڈر اس کے اوپر ہماری فوج اور ہماری صلاحیت ہے اور یہ سارا جلد ہوا آپ لوگ سب سمجھتے ہیں اور اس میں کسی کی ماں گم ہو گئی کسی کا بھائی گم ہو گیا کسی کی اولاد چلی گئی کسی کے والدین چلے گئے کوئی شور گم ہو گئے کوئی بیویاں مر گئی کوئی بیویاں ملی کوئی شور جو ٹرین بڑی ہوئی دہلی سے چلتی تھی وہ لاہور میں وہ لاہور میں وہ ناشوں انسان نہیں ملتا تھا یہ تقسیم ہوئی اس میں بہت بڑا مسئلہ وجود میں آیا کہ عورتیں ہیں ان کے شوہر شادی شدہ ہیں کسی کے ساتھ ایک بچہ ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے اب وہ کیا کریں اس وقت یہ نظام بھی نہیں تھا اتنا بڑا میڈیا ہے یہ بہرحال احما بعض احمد کے نزدیک اسی سال تک عورت کا شوہر نہیں ملتا تو شادی نہیں کر سکتی اسی سال کے بعد وہ کیا شادی کرے گی اسی سال جب اس کی عمر ہو جائے گی تو ہمیں شادی کی قابل ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی ہم ہم سہیلیاں فلان ایک تو یہ کہ وہ مرنے لگ جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شادی کریں تمام مالک رحم اللہ تعالیٰ کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ چار سال تک اعلان کیا جائے گا کوشش کی جائے گی اپنے اس دور کے لحاظ سے تفتیش کی جائے گی کہ اس کا شور ہے اسے اس کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے لیکن اگر پوری اپنی طرف سے تحقیق کی گئی شور نہیں ملا چار سال کے بعد اس بیوہ کا طلاق نامہ نافذ کرے گا اسلامی جج اس عورت کو طلاق ہو جائے گی چار سال کے بعد اور پھر وہ تین مہینے اپنی عدت گزارے گی اس کے بعد وہ دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور بالفرض اگر اس کا شور اب پانچویں سال مل بھی جاتا ہے آ جاتا ہے تو قاضی کا وہ طلاق والا فیصلہ وہ فیصلہ نافذ ہے وہ اس کا شور نہیں ہے جو آج پانچ سال کے بعد آ گیا یہ مالک اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے اور دوسرے احمد کا مسلک میں نے بتایا کسی کا اسی سال ہے کسی کا چوراسی سال ہے کسی کا نوے سال ہے اور کسی کا یہ کہ اس کے ہم سب کمزوریاں جب مر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی شور مر گیا ہوگا اب اس کی شادی دوسری جگہ ہو سکتی ہے اختلاف الحمت رحمت میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں دیکھو تمام اما کے مسلک الگ الگ امام مالک کے مسلک میں آسانی ہے اس وقت جتنے علماء جن علماء مفتیان احزان تھے وہ سارے جمع ہوئے اور سب نے فتوا امام مالک اللہ تعالیٰ کے مسلک کے مطابق دیا اور اپنے فتو سے رجوع ہو امام مالک کے فتوا فتوا اس وقت رائے قاضیوں کو ججوں کو سب کو بتایا گیا چار سال کے بعد یوں قاضی طلاق نافذ کرے گا اور عدت کے بعد اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو سکتی ہے یہ بات ہے دوستو اختلاف الاما اختلاف العلماء رحما اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے آج ہم نے اس طریقے سے خام مخام کی دو چار فروئی مسائل کو ایک لڑائی کا جھگڑا کا طریقہ بنایا ہوا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم وہاں حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سارے بریلویوں کی بھی اور حدیثوں کی بھی دو بندیوں کی بھی تمام مسلک والوں کی انہیں اللہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور ادھر آ کے یہ پریشان کرتے رہتے ہیں دوسرے کے کے فلانے پیچھے نماز نہیں ہوتی فلاں نہیں ہوتا وہ یوں رف دین کرنے والا ہے وہ رف دین نہیں کرنے والا وہ امام کے پیچھے امین اونچی دیتا ہے وہ ایسا کہتا ہے یہ اختلاف کی باتیں نہیں ہیں تو فرمایا ان رکھو دینا ہونی کہ جن لوگوں نے دین میں فرقے ڈالے یعنی اصول دین میں اختلاف کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نبی مثلاً اصول دین کیا ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے چھ طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر لانت ہے قرآن میں تعویل کرنے والے سنت کو چھوڑنے والے تقدیر کے ممکن صحابہ پر سب و شکم کرنے والے اور ایسا کوئی مسلط ہو جائے کہ جو عزت والے لوگوں کو زلیل کرتا ہے اور زلیلوں کو عزت دیتا ہے ایسے لوگوں پر بھی لانت اور فرمایا کہ آل بیت صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر اور بے ادبی کرنے والوں پر لانت اور حرام کو حلال حلال کو حرام کرنے والوں کے اوپر لانت اور مکہ جو میں حرم اللہ نے بنایا حدیث کچھ کے حرم بنایا ہے اس میں آ کر لڑائی جھگڑے کرنے والے ان کے اوپر اللہ کی لانت کتاب اللہ کو چھوڑنا اس میں تعویل کرنا ہیلے تلاش کرنا اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دینا ایسے لوگوں کے اوپر لانت ہے دیکھو دوستو ایک اصولی بات ہے نبی پاک صلی اللہ وسلم سر چشمہ ہے سمے رسالت ہے ہدایت کے مرکز ہیں آپ آسمانی علوم کے بزور کے مرکز ہیں آپ سے ہی ہمیں اسلام ملا لیکن آپ سے براہ راست اسلام سیکھا کس نے ہے ہمیں تو براہ راست یوں نہیں پہنچا کہ درمیان میں چودہ سو سال سفر اسلام نے نہیں کیا اور یوں منتقل ہو کے ڈر ہمارے اوپر اسلام آ گیا ہے ایسا تو نہیں نبی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سیکھا ہے اور ان کے ذریعے سے اسلام یوں مسلم بعد مسلم ہم تک پہنچا ہے تو جو جماعت پہلی شاگرد ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو برحق ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے ان کے اوپر لوگ چینی اور اعتراض کرنے اور سب شتم کرنا یہ اصول دین میں اختلاف ہے اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام ملا صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ کی محنتوں سے آپ دیکھیں صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیاں تو ایسی قربانی بعد کے دوروں میں کوئی ایسا دین والا شخص قربانی نہیں دے سکتا جیسے صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی دی تو فرمایا کہ جو اصول دین میں اے نبی اختلاف کرتے ہیں الگ الگ گروہ ہو گئے جماعت علیہ سنت سے دور ہو گئے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایک بالش بھی جماعت سے دور ہو جائے تو وہ گمراہ ہو جائے گا کسی نے پوچھا کہ جماعت سے کیا مراد ہے فرمایا جماعت سے مراد صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے کہ ان کے اصول سے ان کے طریقہ کار سے جو شخص دور ہو گیا وہ بس گمراہ ہو گیا کہ دین انہی سے ملا ہے کام ہوشیا فرمایا لست منہم فی شیء اے نبی یہ جو فرقہ ازالہ ہیں ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کے بارے میں باتیں تقدیر کے بارے میں باتیں حدیث کے بارے میں باتیں بیت کے بارے میں باتیں صحابہ اکرام کے بارے میں باتیں حرام حلال حلال حرام کو کرنے کے بارے میں باتیں یہ وہ تفریق ہے اور ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ان سے بچو دور رہو تو نام رہو ملے گا ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے سو میں ہوں یہ فارو اور پھر اللہ ان کو بتائے گا کہ کیا وہ باتیں کرتے رہے میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص سبق کرتا ہے مطالعہ کرتا ہے اسلامی کتب کا اس میں تعصب ہر دن میں رہے گا وہ جب گہرائی میں جائے گا نا انہوں نے نبوی کے اندر سمندر میں غوطہ زن ہوگا اس کو تمام علوم جب سامنے آئیں گے نا تعصب دور ہو جائے گا اسے اندازہ ہوگا فلانی جماعت والے جو رفع دین کر رہے ہیں وہ بھی کسی حد تک ثبوت ہے فلانے والے جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی کسی حد تک یہ بات ہے ہاں تو اند اللہ یہ قبول چیز نہیں ہے وہ تو دین کو خراب کرنے والی چیزیں عام باتوں میں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت اسلام بہت آسان زبان میں اردو زبان میں آ چکا ہے آپ کسی کتاب کا عالم دین کے مشورے کے ساتھ مطالعے میں رہیں ایسا نہ ہو ان کی کتابوں کو مطالعے میں لاؤ جن کی قلم سے انبیاء بھی محفوظ نہیں رہے جن کی قلم سے صحابہ بھی محفوظ نہیں رہے جن کی قلم سے آل بیت بھی محفوظ نہیں رہے جن کی قلم سے محدثین علماء فقہا بھی محفوظ نہیں رہے ایسے بدبخت بھی ہیں کہ ان کے قلم چلے اور انہیں تمام تمام اور کو کافر سے کم نہیں لکھا فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر اس لیے کہہ رہا ہوں کسی نے محبت عالم دین کی نگرانی میں آپ اسلامی کتب کا مطالعہ کریں تعصب برابر بھی کسی گوشے میں نہیں رہے گا دور ہو جائے گا اور میں بات آپ کو ایک بڑی اہم بتانا چاہ رہا ہوں جو یہ مطالعے کے بعد دوسری بات آپ مطالعہ رکھیں اس میں بہت فائدہ ہے رات کو فرق کرو حدیث میں آتا ہے ایک باپ کا آپ نے مطالعہ کیا ایک باپ کا ساری رات نفل نماز کا سوال ملتا رہے گا اتنا سارا سوال ہے دین کے علم کو پڑھنے کا جو بات بتا رہا ہوں اس وقت ایک ماحول کے اندر ایک فضا پھیلائی جاتی ہے یہ جی چیز بخاری شریف میں یہ چیز ہے یہ بخاری شریف میں یہ چیز ہے اور ایک عام سادہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ حیران ہوں گے میں جو شجر نصب بیان کرنا چاہتا ہوں امام بخاری کون ہے انہوں نے علم کہاں سے کرا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ شاگرد ہے امام احمد بن حنبل کے امام احمد بن حنبل جن کے مسلک حنابرہ مشہور ہیں جو اس وقت سعودی عرب میں ہیں امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں ہے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے امام شافی کا مسئلہ اتنا زیادہ عروج میں نہیں چند انڈونیشیا میں ہے اور کچھ ایک آدھ علاقے میں اور میں ہے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ شاگرد ہیں امام محمد کے امام مالک کے اور امام محمد شاگرد ہے امام اعظم امام رحمہ اللہ تعالیٰ کے آپ آپ دیکھیں احمد کا شجر نصب کے سامنے بیان کیا بخاری شریف ابھی سے حدیث راست نبی نے جو نہیں بیان کی ہے نا بخاری شریف بحم بخاری محمد بن اسماعیل نے حدیث پڑھی امام محمد بن حمل سے آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو بہت ساری حدیثیں امام بخاری نے امام احمد سے نہیں اور امام احمد کی مستقل کتاب حدیث کی مسرد احمد ہے امام احمد نے حدیث سے امام شافی سے امام شافی نے سبق پڑھا امام محمد سے اور امام مالک سے امام محمد شاگرد امام مالک کے بھی اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے تو یہ سلسلہ حدیثوں کا وہاں سے آیا ہے اب اختلاف ہوا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اگر صحیح ہوتے اور برحق ہوتے قابل ہوتے بات خیال سے سننا امام اعظم جو ہوتے اچھے ہوتے اعلیٰ ہوتے برحق ہوتے تو پھر امام ابو یوسف اور امام محمد اپنے استاد کے ساتھ اختلاف نہ کرتے امام حنیفہ کی شکر ہے امام یوسف اور امام محمد اپنے استاد کے ساتھ اختلاف نہ کرتے تو انہوں نے کیوں اختلاف کیا غیر میں چند باتوں میں اختلاف ہے میری بات یاد رکھنا فروئی مسائل میں اختلاف ہے لیکن جواب میں دینا چاہتا ہوں امام بخاری محمد محمد اسماعیل یہ ہے امام احمد کے کئی سو حدیث کے اور امام احمد کے مکمل مخالف ہیں امام بخاری شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے اور امام احمد بن حمل مستقل امام ہے امام بخاری امام ہے اپنے استاد کے مکمل اختلاف کے ساتھ ہے اب پھر امام بخاری کو کیا مانتے بات یہ ہے ایک تحقیق ہے امام کی اور امام احمد بن حنبل مکمل اختلاف کرتے ہیں امام شافی کے ساتھ امام صاحب مکمل اختلاف کر رہے ہیں اپنے استاد کے ساتھ جیسی جیسی ان کی تحقیق اور ان کی سمجھ ہے بات یہ ہے کہ میں پھر کسی وقت موقع پا کے بیان کروں گا کہ ہمارے بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی شاگرد کا استاد سے اختلاف ہونے سے استاد کی کوالٹی ختم نہیں ہو جاتی کم نہیں ہو جاتی بات یہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب سے امام ونیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے امام یوسف نے اور امام محمد نے اختلاف کیا ہے تو وہ چند مسائل میں اختلاف ہے ویسے تو امام کے ہی وہ مقلد ہیں امام ونیفہ کے ہی وہ پیروکار ہیں اور انہیں کی تحقیق پر اعتماد ہے اور جہاں ان کو بعض اعتبار سے تحقیق امام صاحب کی کمزور لگی تو اس میں انہوں نے اپنا اختلاف سامنے رکھا ہے لایا ہے وہ الگ بات ہے کہ امام صاحب کے مسلک پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ مفتا بھی امام صاحب کا مسلک ہے یا امام یوسف کا مسلک ہے یا امام محمد کا مسلک ہے یہ بات کی بات ہے لیکن یہ اختلاف امام صاحب کا کے ساتھ ان کا چند مسائل میں ہے رہی بات اگر اختلاف کی وجہ سے امام کی کمزوری سامنے آتی ہے امام کی گویا کہ تقلید نہیں ہو رہی ہے اور امام گویا کہ اتنا معیاری نہیں ہے تو اس سے تو پھر سارے امہ کا یہی ثابت ہو جائے گا اب امام صاحب ونیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چند نسلوں میں اختلاف ہے امام یوسف کا امام محمد کا لیکن امام بخاری نے امام احمد بن حنبل سے پڑھا ہے لیکن ان کے پیروکار نہیں ہیں وہ ان کے مقلد نہیں ہیں تقلید نہیں کرتے امام احمد بن حنبل کی پڑھا ہے شاگرد ہیں لیکن مکمل اختلاف ہے مکمل اختلاف کا مطلب میرا یہی ہے کہ وہ ان کے پیروکار نہیں ہیں تقلید ان کی نہیں کر رہے ہیں بس اپنی سمجھ کے مطابق ان کا وہ نظام ہے ایسے امام احمد بن حنبل نے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھا ہے لیکن امام شافی کی پیروی نہیں کر رہے تقلید نہیں کر رہے بلکہ بعض دفعہ تو شوافے کے ساتھ ان کے اور شفافی مسلک کے ساتھ اختلاف بھی رہے مناظر بھی ہوئے تو مسئلہ اسی طریقے سے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ شاگرد امام محمد کے لیکن امام محمد کی پیروی نہیں کر رہے خود امام ہیں یہ اختلاف ہے مکمل تو اسی طریقے سے امام مالک کے شاگرد ہیں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ جبکہ امام محمد شاگرد ہیں امام ونیفہ کے رحمہ اللہ تعالیٰ امام ونیفہ کے شاگرد ہیں اور انہی کے پیروکار ہیں جبکہ امام محمد شاگرد امام مالک کے بھی ہیں تو ان کے پیروکار نہیں ہیں یہ بات ہے کہ اس طرح کی یہ تھوڑی تھوڑی باتوں کی وجہ سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی وہ فرقہ واریت نہیں ہے کہ ایک امام کے نزدیک تحقیق یہ آئی کہ رفع دین کرنا بہتر ہے دوسرے احما کے نزدیک تحقیق سامنے یہ آئی کہ رفع دین نہ کرنا بہتر ہے بعض حضرات کے سامنے ایسی روایات اور دلائل آئے کہ امین بالجہر جہر اونچی آواز کے ساتھ آمین کہنا یہ سنت ہے دوسری احادیث کی روشنی میں دیگر امہ نے یہ اپنا موقف اختیار کیا کہ آمین دل میں کہنا یہ زیادہ افضل ہے یہی بات ہاتھ باندھنے کے اعتبار سے ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک تحقیق گویا کہ ناک کے اوپر باندھنے کو زیادہ افضل کہا بعض نے ہاتھ کو سینے کے اوپر باندھنے کو زیادہ افضل کہا البتہ ایک بات ہے کہ کسی امام کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ننگا نماز پڑھو یہ اب ایک رواج شروع ہو گیا ہے ننگے سر نماز پڑھنے کی تو مسئلہ یہ ہے قرآن و حدیث دوست و اصل ہے اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی پیروی کرنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی ہے کہ چھ لوگوں کے اوپر لانت ہے ایک تو قرآن مجید میں جو تعویلیں کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس میں تشریح کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس میں ہیلے کرتے ہیں اور دوسرے ان لوگوں کے اوپر لانت ہے جو سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں سنت کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے اور اپنے رسم و رواج اور ایجاد کی ہوئی بدعات کے پیچھے لگ چکے ہیں تیسرے ان لوگوں کے اوپر لانت ہے جو تقدیر کے منکر ہیں کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں آخرت کے لحاظ سے منکر ہے چوتھا ان لوگوں کے اوپر لانت ہے کہ جو مسلط ہو گئے حکمرانوں حکمرانوںکر وغیرہ اور پھر زلیل کو عزت دے رہے ہیں اور عزت والے کو زلیل کر رہے ہیں اس طرح آگے پانچویں ان لوگوں کے اوپر لانت ہوئی جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو برا نہیں سے برا سمجھتے ہیں اور آل بیت کو برا سمجھتے ہیں ان کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں کئی لوگ ایسے فرقے ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کے قلم چلے ان کی توہین کرنے لگ گئے حالانکہ یہی تو مکتب نبوی کے پہلی جماعت پہلی شاگردی یہی ہے انہیں کو ہی انسان انکار کر دے تو پھر بعد میں کیا رہ جائے گا اسلام ہمارے پاس کیسے پہنچا ہے اور چھٹے ان لوگوں کے اوپر لانت جو مکہ کے حرم کا احترام نہیں کرتے یا قرآن کے حلال کو حرام حرام کو حلال کرنے کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں میں نے آپ کے سامنے دوستو تحقیق کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ یہ جو مسائل فروئی میں اختلاف جیسے میں نے تیمم کی بات کر دی جیسے نماز بن قریضہ والوں نے راستے میں پڑھی اس کی بات کر دی یا ہیلۂ ناجزہ کی بات کی چار سال کے گم ہونے کے بارے میں یا اسی طرح کل مغرب کی نماز کے اختلاف کے بارے میں بیان کیا ہے عصر کی مثل اول مثل ثانی کے بارے میں بات کی ہے ان عما کا شروع میں ان مسائل میں جو اختلاف رہا تو کوئی اتنا اختلاف نہیں تھا کہ بعد کے لوگوں نے ان کو بہت زیادہ وہ اٹھایا ہے مثلا تمام ایما کے نزدیک عقیدے کے اعتبار سے جو مستند کتاب ہے وہ عقیدہ تحاویہ ہے اور سعودی عرب میں اور دیگر تمام جگہوں میں مدرسوں میں مکتبوں میں بڑے جگہوں میں چھوٹی جگہوں میں سب میں عقیدہ تحاویہ پڑھانا لازم ہے اور عقیدہ تحاویہ لکھنے والے امام تحاوی ہیں جو حنفی مسلک کے ہیں پہلے شروع میں شاف امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیروکار تھے بعد میں جب یہ مسائل کے اندر احادیث کے اندر تحقیق میں آئے تو پھر یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیروکار بنے ہیں اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تحاوی شریف ایک کتاب بھی ہے ان کی حدیث کی دو جدوں میں انہوں نے ایک کتاب لکھی عقیدے کے اعتبار سے اور وہ رسالہ ہے لیکن اتنا مستند پر اتنا محبت ہے کہ تمام ائمہ کے نزدیک یہ رسالہ پڑھایا جاتا ہے عقیدہ اس کے مطابق سکھایا جاتا ہے اور اس کے مطابق بھائی اپنا ایمان بناؤ کوئی امام کسی سے اختلاف نہیں کر رہا کوئی شافی المسلک والے یہ نہیں کہتے کہ ہم حنفی مسلک والے امام کی کیوں کتاب پڑھائیں سعودی عرب حنابلہ کے مقلد ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کیوں امام تحاوی کا عقیدہ تحاویہ پڑھائیں ہم تو امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیروکار کی کتاب کیوں پڑھائیں دیکھو بات سنو دوستو علم کی کمی جہالت کی طرف لے کے جاتی ہے اور ضد و انعد اور تعصب کی طرف لے کے جاتی ہے آ, اچھے نیک بزرگ عالم کے ساتھ انسان کو جوڑ کے رہنا چاہیے اور اس سے پوچھ پوچھ کر چلنا چاہیے کہ جو اس وقت مستند محقق علماء کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرے انسان کو خود سمجھ میں آ جائے گا شرک کیا ہے بدت کیا ہے سنت کیا ہے توحید کیا ہے اور ہمارے حق کا راستہ کیا ہے اور فرقہ قالنا کا طریقہ کیا ہے گمراہ کرنے کا اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے